علماء عظام واعظین ملت سامعین حضرات ملک کے طول و عرض سے تشریف لانے والے دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ممبر شریف پنڈال کی طرح مہمان نے گرامی سے بھرا ہوا ہے فردن فردن کسی کا نام بولنے کی فرصت نہیں ہے امید ہے ناچیز کی مجبوری کو پیش نظر رکھتے ہوئے مہمان نے گرامی درگزر فرمائیں گے لوہارا والا خو چاہ لوہارا والا ملتان روڈ ضلع لاہور کا آج کا اتنا عظیم الشان وسیع الانتظام جلسے اور اجتماع کا انتظام اور بندوبست کرنے والے حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور دل سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرما کر ہم سب کے لیے بخشش کا سامان بنائے جلسہ کی انتظامیہ کے اسماء جناب طارق علی ولد لیاقت علی جناب ریاض صاحب ساؤنڈ والے جناب مظفر صاحب خود پور والے جناب رمضان صاحب خود پور والے میر اشرف جنرل کونسلر صاحب شہباز پنساری صاحب رشید احمد چشتی صاحب اکبر علی پلائی گیل والے صاحب میر حنیف ٹھکیدار صاحب جناب جمیل لوہار صاحب جو شہزاد احمد صاحب موبائل سینٹر والے محمد بوٹا صاحب نانو ڈوگر والے مولوی فاروق صاحب جاوید اقبال صاحب عارف صاحب خود پور والے اور دیگر حضرات اس کی سعادت حاصل کر رہے ہیں دوستان گرامی اس جلسے کی غرض و غایت اور مقصد جس سے موضوع بھی جناب کو معلوم ہو جائے گا محفل میلاد کے اندر تحفظ نامو سے رسالت کرتے ہوئے پاکستان کے جناب چیف جسٹس میاں ثاقب نثار ثاقب نثار صاحب کے آسیہ ملعونہ کے حق میں کیے جانے والے فیصلے کا رد اور جواب ہے اور اس کی اس موضوع کی پہلی قسط پہلا حصہ آپ نے ڈونگی گراؤنڈ ماڈل ٹاؤن والی لاہور میں پچھلے دنوں سماعت فرمایا تھا آج اس کا دوسرا حصہ اور دوسری قسط جناب کے سامنے پیش کر کے اس موضوع کو ختم کر کے رکھ دیا جائے گا دوستان گرامی پہلے بھی پہلی قسط کے اندر یہ میں نے بیان کیا تھا کہ آئین کو اور چیف صاحب کے اردو میں فیصلہ لکھنے کے مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ناچیز کو اس موضوع چھیڑنے کی جرت ہوئی ہے آئین کیونکہ جمہوری ہے وہ بولنے پر پابندی نہیں لگاتا بلکہ آرٹیکل بیس کے مطابق ہر کسی کو اپنے مذہب اپنی ثقافت پھیلانے کی مکمل اجازت ہے ہاں لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچانا لوگوں کو نقصان پہنچانا راستے روکنا اگرچہ یہ کام جمہوریت کا حصہ شمار ہوتے ہیں اور ہم عرصہ تیس سال سے یہ سب کام ہوتے دیکھ رہے ہیں صرف بات اتنا ہے کہ کچھ لوگ ان کے ساتھ اندیکھی قوتیں باطنی اور خفیہ طاقتیں اصل والی ساتھ ہوتی ہیں تو وہ محفوظ رہ کر حکومت بنا لیتے ہیں تمام نقصانات عوامی کرنے کے باوجود لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن بے وقوفوں کے ساتھ وہ قوت جو ہے وہ نہیں ہوتی ہاں جی اگر استعمال کرتی ہے تو بر وقت دھوکھا دے جاتی ہے تو اس کے نتیجے کے اندر پھر وہ اندر چلے جاتے ہیں لیکن یہ جمہوریت کا ایک حصہ ہے جو توڑ پھوڑ وغیرہ اگرچہ شریعت اسلام میں یہ سب حرام ہے تو ہم کیونکہ شری لوگ ہیں الحمد شریعت کے پابند ہیں اس وجہ سے ایسے عمل ایسے ایک غیر شرع عمل غیر شرعی عمل کی توقع ہم سے نہیں کی جا سکتی اور میں پورا مطمئن ہوں کہ ہمارے دوست احباب ان شاء اللہ الرحمان ہمیشہ پر امن رہے ہیں اور پر امن رہیں گے بنا بیٹھیں گے دوستان گرامی غور سے باتوں کو سمجھنا ہم شریعت کے پابند لوگ ہیں تھانہ سندر ملتان روڈ لاہور نے انتظامیہ سے شورٹی بول حلف نامہ لیا کہ تم نے پر امن رہنا ہے اور تمہارے مقرر صاحب بھی پر امن رہیں گے اور پھر قواریت کی بات ہرگز نہیں کریں گے اس بات کا مطالبہ پتہ نہیں انہیں کرنے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی اور کیوں ضرورت محسوس ہوئی الحمد للہ کو تو پورا عالم جانتا ہے کہ یہ پورا من ہمارے بزرگوں نے ایسا کام کرنے کی ہمیں نہ تعلیم دی ہے اور نہ اجازت دی ہے کہ جس سے جس سے شریعت متحرہ کی کوئی حد ٹوٹے جن لوگوں نے ایسے کام کیے ہیں وہ نام نہاد علماء ہیں شریعت جاننے والے علماء نہیں ہیں دوستان گرامی اس ابتدائی بات کے بعد میں جناب کے سامنے موضوع چیف صاحب کے فیصلے کا جواب جو ہے ایک تو اس وجہ سے پیش کر رہا ہوں کہ اس وقت عالم اسلام ناموس رسالت کے حوالے سے ناموس خدا تعالی ناموس اسلام کے حوالے سے جو مختلف مدتوں سے یہود و نصارہ کی طرف سے سازشیں ہوتی رہی ہیں عالم اسلام ان سازشوں اور اس مسئلے کے اندر مسلسل ناکامی اور رسوائی کا شکار ہو کر انتہائی ذلیل ہو چکی تو الحمد للہ ناچیز نے اس موضوع کو چھیڑ کر علمی میدان میں پوری دنیا کو چیلنج کر کے بلکہ آجز کر کے بتانا ہے کہ علمی میدان اگرچہ ہمارے پاس اور اسلام کے پاس سیاسی قوت اور طاقت نہیں ہے لیکن دلیل اور برہان اور علم کی قوت ہمارے پاس آج ہے اور عالم اسلام کا پھر سے سر بلند ہو جائے گا برادران اسلام دوسرا مقصد ناچیز کا یہ ہے اسلام کی عالم اسلام کی عزت بنانے کے ساتھ ساتھ علمی میدان کے اندر جو ان کی ذلت ہو چکی ہے اس ذلت کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرا مقصد یہ ہے کہ ان سازشوں کے اندر جو اسلام کے خلاف ہیں ان سازشوں کے اندر شریک رہنے والے لوگ خبردار ہو جائیں اور سمجھ لیں کہ ہماری تمام تر سازشوں کو سمجھنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی عالم اسلام کے اندر ہمیشہ موجود ہیں اور موجود رہیں گے افکار زمانے کے جلی ہوں کہ خفی ہوں چھپتے نہیں مرد قلندر کی نظر میں نے جب اس موضوع کو چھیڑنا ہے دوسرے حصے کو بیان کرنا ہے اور فیصلہ سامنے ہے فیصلہ کے مندرجات فطرات اور جملوں پر بحث کرنی ہے تو دیکھنا اللہ جل شاہ کی مدد سے جیسے مالک نے موسم صاف کر دیا ہے اسی طرح علم کا میدان بھی ہمارے لیے صاف کر دے اس کے ساتھ ناچیز نے جہاں آستیا ملعونہ کا واقعہ ہوا ہے وہاں جا کر اس سارے معاملے کی تحقیق اور تفتیش کی ہے تھانہ اور کچہریوں کوٹوں کے تمام ریکارڈ کو کارروائی کو میں نے پڑھا ہے خالی چیف صاحب کے فیصلے کے مطالعہ تک میں محدود نہیں رہا پھر وہاں کے لوگ دوست احباب جو تھے یعنی اٹا والی گاؤں ضلع ننکانہ کے جو لوگ تھے مدعی حضرات اور آسیہ کے اعترافی بیان پر گواہ حضرات ان کو میں نے خصوصی دعوت دی ہے اور میرے بائیں طرف وہ سارے حضرات تشریف فرمائے وہاں تک اس گاؤں تک اور ان دوستوں تک رسائی کا جو حضرت وسیلہ بنے وہ ہمارے دوست برادرم محمد اسلم صاحب دھوڑ کوٹ ننکانہ والے اور ان کے ہمسایا چودھری محمد ریاض گجر چودھری محمد ریاض ارائی صاحب یہ ہمیں وہاں پر لے گئے ان کا وہی گاؤں تھا اگرچہ وہ ہجرت کر کے وہاں سے چلے گئے ہیں لیکن آبائی گاؤں ان کا وہی تھا ان کی وساطت سے ہم مدئی حضرات اور اعترافی بیان کے شادی وقوع کے شادی نہیں وقوع کے شادی دو بیبیاں ہیں اور ظاہر بات ہے کہ ہم بیبیوں کو یہاں پر نہیں لا سکتے اعتراف اور اقرار کے جو شادی ہیں وہ ہم نے یہاں پر بلائے ہوئے ہیں ان شاء اللہ موقع پر میں ان کی جو شہادتیں اور بیانات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا توجہ ہے میرے دوستو ادھر دیکھو سننے کے سننے کی اہلیت تو کم از کم پیدا کرو نا یار سٹیج کی جانب سے اگر کوئی تیلا بھی حرکت کرے تو آپ کی توجہ ادھر ہو جائے تو یہ میرے خیال میں بہت بڑی نااہلی ہے جہاں ان کو دیکھنے کے لیے موقع آپ کو ملتا رہے گا لیکن ان باتوں کے سننے کا موقع نہیں ملے گا جہان آپ کے سامنے ہے یہ کہیں نہیں جانے لگا جناب ساڈے ہمارے میزبانوں میں ہمارے میزبانوں میں اعزازی میزبان جناب سلامت علی نوشاہی صاحب نے یہ جنگ اخبار کے رپورٹر ہیں اور سامنے ان کا گھر ہے ہم سائے ہیں تو یہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ان کا کھڑے کر کے چہرہ اگر دکھایا دیا جائے تو اچھی بات ہے میں گزارش کروں گا مہمان آنے والی سے کہ تمام دوست کھڑے ہو جائیں اور تمام دوست ان کا چہرہ دیکھ لیں خصوصاً قاری محمد سالم صاحب کا محمد سالم صاحب آپ آگے تشریف لائیں یہ قاری مولانا محمد مقصود صاحب ہیں ہاں جی اور یہ جتنے حضرات کھڑے ہیں آپ ان کو دیکھیں میں یہاں کچہری لگانے کے لیے نہیں آیا میں صرف اپنی بات کو مضبوط بنانے اور اپنے موقف کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ان شاء اللہ لذیذ آخری کوشش کر رہا ہوں اور کروں گا انتہائی کوشش ہوں یہ کوئی چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے آپ کو پتا ہے ناموس رسالت کے مسئلے کو دوستان گرامی توجہ رکھنا کچھ بے وقوف دوستوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بے وقوف دوست ہیں یا باطنی دشمن ہیں فیصلہ تو نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی اتنا سی بات ضرور کہتا ہوں کہ وہ بے وقوف دوست یعنی اللہ سبھی تنزل انتہائی نزولی درجہ جو ہے وہ یہی دیا جا سکتا ہے کہ وہ بے وقوف دوست ہیں جنہوں نے اس مسئلے کو بہت نقصان پہنچایا وہ اس کو کوئی نہیں سمجھتا جی آپ سنیں گے تو حیران رہیں گے پوری دنیا حیران رہے گی اس مسئلے پر جب انشاءاللہ ناچیر برسے گا بے شک بے شک ناچیز کے توجہ اس بیان کے اندر میرے خاصم اور مد مقابل جن کو میں نے اپنی تنقید اور تحقیق کا نشانہ بنانا ہے وہ کون ہوں گے ایک تو آپ سمجھ چکے ہیں وہ کون ہے جی وہ جمہوری سیاست والے بھی آ جائیں گے اور وہ مولوی حضرات بھی آ جائیں گے کہ جو ہمیشہ پیٹ پرستی میں پیٹ پرستی میں اور لالچ میں دین فروشی کا کاروبار کرتے اور کاروبار کر کے تو کوئی باہر باہر غیر ملکوں میں رہائش لکھ رکھتا ہے اور مراعات یہودیوں سے لیتا ہے اور کوئی وہاں کے دورے اور چندے بندے یہ وہ بس یہ لوگ میرا خصم میرا فریق مخالف ہوں گے میں اپنی تنقید و تحقیق کا ان کو ضرور نشانہ بناؤں گا دوستو ان میں سے ایک نام لینے کی حاجت نہیں ایک وہ شخص ہے جس نے ممتاز قادری صاحب کے مسئلے پر گیارہ گھنٹے خطاب کیا تھا اور ممتاز قادری رحمہ اللہ کے خلاف خوب اس نے اپنی جہالتوں کا زور دکھایا وہ جہالتیں جن کو اس کے معتقدین اور اندھے عقیدت مند وحج کی حیثیت دیتے ہیں اور صاحب علم کی نظر میں وہ خرافات کے سوا کچھ بھی نہیں دوستان گرامی مثال کے طور پر اس شخص نے جو خصوصی یہودیوں کا مراعات یافتہ ہے اور ممنون ہے اس شخص نے اس آسیا ملہونا کے مقدمہ کے حوالے سے ایک نیا شوشہ چھوڑا کہ اسلام عورت کو کسی سزا میں قتل کے حق میں نہیں ہے تو اس نے دفاع کرنے کی اور بچانے کی خوب کوشش کی ہے لیکن افسوس ہے اس کی ایک میں کہوں گا کہ عادت مستمرہ ہے وہ ایک نہیں کئی بار ایسے عمل کر چکا ہے کہ قرآن و حدیث سے ہمارے علماء اور فقہ کی کتابوں سے ادھر ادھر آگے پیچھے سیاق و سباق کو کاٹ کر اندر سے بات ایسی پیش کر دیتا ہے بندہ حیران رہ جاتا ہے اب لا علم بندے تو اس پر اعتماد اطمینان کر جاتے ہیں جو صاحب علم بندہ ہے وہ تو پہنچ جاتا ہے یار یہ کیا کہہ رہا ہے اتنا دغا بازی اتنا جھوٹ اتنا فراڈ اتنا بہتان اسلام پر اور اہل اسلام پر یار مثلا اس شخص نے یہاں پر جو قطع برید کر کے ادھوری بات نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو اسلام حد اور سزا کے طور پر قتل نہیں کرتا یہ ادھوری بات ہے پوری بات نہیں بات کو سمجھنا یہ ادھوری بات کیوں ہے اگر زانی مرد و عورت شادی شدہ ہوں تو اسلام مرد عورت دونوں کو سنگسار کر کے مارنے کا حکم دیتا ہے تو مطلق کہاں درست ہوا اور یہاں ادھر دیکھ رہا مرتد اگر وہ کہے کہ بات صرف مرتد کے بارے میں ہے کس کے بارے میں اگر وہ کہے صرف مرتدہ عورت کی بات ہے تو میں تسلیم کرتا ہوں کہ اگر عورت اسلام چھوڑ جائے معاذ اللہ اور مرتد ہو جائے پھر جائے تو جمہور فقہا کا یہی فتویٰ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا صرف اور صرف ہمارے حنفی مذہب کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا اب یہاں تک رک جانا یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے یہ ان ظالموں کا کام ہے اور پورا کلام پڑھ کر سنانا کتاب سے یہ ناچیر سشتی کا کام میں پوری عربی سنا رہا ہوں الموسوعات الفقہیہ پینتالیس جلدوں میں مصر سے چھپی ہوئی کتاب ہے فقہ کی تمام ہمارے فقہائے اسلام کے تمام مذاہب کو بیان کرنے والی کتاب ہے تو یہاں پر جو لکھا ہوا ہے وہ میں عبارت سنا دیتا ہوں تاکہ وہ کسی کے سامنے ڈنڈی نہ مار سکے امل مرتدہ تو الفقہ اخل مرتد صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ولما روى جابر امرأة يقال لها أم رومان ارتدت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليها الإسلام فإن تابت وإلا قتلت وذهب الحنفية إلى أن المرتدة لا تقتل بل تحبس حتى تتوب أو تموت لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الكافرة التي لا تقاتل أو تحرض على القتال فتقاس المرتدة مرتدة عليها جمهور فقهاء سے مراد ہنفیوں کے علاوہ باقی سب ہیں ان کا مذہب یہ ہے کہ مرتد عورت کو مرتد مرد کی طرح قتل کیا جائے گا وہ دلیل دیتے ہیں مم بدلا دین اہ حضور نے فرمایا جو اپنا دین تبدیل کرے اس کو قتل کر دو اس حدیث کو وہ پیش کرتے ہیں توجہ ہے اور یہ سنن کی حدیث مبارک ہے حنفی حضرات کہتے ہیں حنفی حضرات کہ مرتدہ کو قتل نہیں کیا جائے گا اب یہاں تک وہ رک گیا ہم کیا کہتے ہیں بل تف بس حتہ تتوب اور تبوت اس کو قید میں رکھا جائے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کرے یا جیل میں ہی مر جائے اب اس عبارت کو پڑھنے کی اس نے زحمت اور تکلیف اس لیے نہیں اٹھائی کہ وہ شخص اور ایسے ملا آج سے نہیں روز اول سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ رسالت میں یہودیوں کے محرفین یہی کام کرتے تھے اور یہ لوگ یہ لوگ محض لالچ کے چکر میں آ کر لالچ کے چکر میں آ کر اپنے پیٹ کی تکلیف کو برداشت نہ کرتے ہوئے ایسی باتیں بیان کرنے کی زحمت برداشت نہیں کرتے سچ کہہ گئے ہمارے قلندر اقبال سبحان اللہ بے شک آپ فرماتے ہیں یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بے کھاتا ہے گلی میں بو زرو دل کے اے سوچا درے زہرا مفتی فضل احمد چشتی صاحب للکار ہے للکار ہے جب تک سورج چاند رہے گا دوسرے مقام پر اقبال فرماتے ہیں کیا بات اس کی وضاحت کر دیتا ہوں فرماتے ہیں یہی ملا پیر ہوتے ہیں جو حضرت ابو ذر فاری کی گدڑی بیچ کر کھا جاتے ہیں جو حضرت اویسے ایسے کرنی کا فقیرانہ لباس بے کر بیچ کر کھا جاتے ہیں جو سیدہ خاتون جنت کی چادر یعنی اسلام کی عزت بیچ کر کھانے والے یہی لوگ ہوتے ہیں یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بے سکھاتا ہے شوق سے کہنا سبحان اللہ ایک یہ بھی مصیبت ہے نا آپ کو جگانا بھی پڑتا ہے آپ کی عادت مولویوں نے بہت خراب کر جی توجہ ہے یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بے جاتا ہے دلی میں بو رو دل کے وی سو چار زہرا پھر ایسے ہی لوگوں مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے ایسے ہی لوگوں سے اقبال خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں دل کی آزادی شہن شاہی شکم سامان موت ہے بولو مسلمانوں دل کی آزادی شہن شاہی شکم سامان موت فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم جلیا تھوڑی پنجابی بھی مار دینا جلیا دل کی آزادی زندگی پیٹ ہوں فرماندہ فیصلہ تیرے ہاتھوں آپ ہی کر دل آزاد رکھ کے زندگی لینی ہے جی، یا ٹھڈ کا غلام بن کے موت لینی ہے جی، دل کی آزادی شہن شاہی شکم سامان مو فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم وہ مسلمانوں کی لینا چاہتے ہو دل لینا چاہتے ہو کہ ٹھڈ لینا چاہتے ہو اچھی بولو جڑا زمیر والا ہے وہ بولے بے زمیر نو کی کہنا کہ جی دل نو کی کہنا بادو کیا پسند کرتے ہو دل یا شکم کاش کے جی ایسا زبان جس طرح ہم زبان سے دعوی کرتے ہیں اسی طرح عمل بھی کر کے نکالے اس وقت ہم خوب کہہ رہے ہیں سارے کہہ رہے ہیں ہم شکم نہیں دل لینا چاہتے ہیں لیکن جب زندگی کے کارزار میں اترتے ہیں میدان کارزار میں اترتے ہیں تو پھر ہم شکم کے بندے ہوتے ہیں دل ہمیں یاد نہیں آتا توجہ ہے پھر ایک ہی جواب ہمارے منہ پر ہوتا ہے حضرت جی کیا کریں بھی نہ اس قوم کے رابر پیشوا سر سید نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا ان کو ایک نورانی سبق پڑھا دیا تھا کہ خدا ملے نہ ملے دین رہے یا جاوے وہ پیٹ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر صورت میں بھرنا چاہیے جس قوم کے راہ پر اتنا عظیم سبق دے رہے ہوں اس قوم کا کیا حال خدا لبے نہ لبے دین روے یا جاوے سر فرماتے ہیں صرف پیٹ بھرنا چاہیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ بابا جی کے اس فرمان کو چھوڑ دیں یہ غلط ہے میں عمل کی دعوت دوں گا تاکہ کوئی نئی روشنی کا بندہ مجھ پر ناراض نہ ہو جائے توجہ ہے ہاں بڑے کھلے دل سے خدا کو جواب دے دو کھلے انداز دل سے بالکل جرت کے ساتھ سر سید کی طرح دین کو جواب دے دو قرآن کو جواب دے دو اور پیٹ بھرنے اور تننے کی کوشش کرو ایک پیٹ بھرنا ہوتا ہے ایک تننا ہوتا ہے ایک پر نہ ہوتا ہے ایک تننا ہوتا جی کار شیخ مسجد میں اب بنتا نہیں پیٹ بھر تو جاتا ہے مگر تنتا نہیں توجہ ہے سونے تو عزیزم اسی ڈاکٹر اور ملا کے عجیب مرکب معجون کی بات ایک اور سناتا ہوں اس نے جو گیارہ گھنٹے کا خطاب کیا تھا ممتاز قادری کے خلاف اس کے اندر اس نے کتاب الف المذاہب الربا پانچ جلدوں میں ناچیز کے پاس ہے اس کا حوالہ دیا اور ہنفیوں کی طرف اتنا بڑے کفر اور ظلم اور لانت کو منسوخ کر دیا کہ ہنفیوں کے امام تو امام رہے ہنفیوں کے در کے کتے کے ذہن کے اندر بھی وہ خباست نہیں آ سکتی کیا کہہ دیا کہ جی ہنفیوں کے مذہب میں یہ ہے کہ قرآن مجید کے ورقوں کو غصے سے پھاڑ پھاڑ کر کے اگر کوئی نیچے پھینکتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا وہ مرتد نہیں ہوتا اس کی عورت طلاق نہیں ہوتی ایمان سے کہتا ہوں میرے پاس چلیں سندر میں آپ کو دکھاتا ہوں کتاب الفقا المذاہب الربا اس کے اندر اس کے برخلاف نہ ہو لکھا ہوا یہ ہے لکھا ہوا یہ ہے کہ وہ کافر ہے مرتد ہے اس کی گھر والی طلاق ہو جاتی ہے لیکن اس اس سجال نے کیا کہہ دیا یار اب بتاؤ ایسے لوگوں کا کیا کریں ہیں جی تو میرے میرے اس وقت فریق مخالف اور خصم وہ لوگ بھی ہیں توجہ ہے آپ مہربانی کر کے میرے مجھ سے زیادہ بولنے کی کوشش نہ کرنا توجہ ہے عزیزان گرامی اس کے بعد میں جناب کے سامنے جس بات سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے وہ واقعہ سناتا ہوں لیکن اس واقعہ سے پہلے میرے ذہن میں یہ بات لگ رہی ہے کہ یہ جو دو سو پچانوے سی کا قانون ہے تعزیرات پاکستان میں گستاخ رسول کی سزا پھانسی یہ جرم کہ کسی نے گستاخی کی ہے تو اس جرم کی سزا پھانسی ہے یہ دفعہ دو سو پچانوے سی کے تحت آتا ہے توجہ ہے اس کو کچھ لوگ این اسلامی سمجھ لیتے ہیں اور این اسلام سمجھتے ہیں میں اس حقیقت سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں گستاخ رسول کی سزا موت جو ہے تو اس میں اور اس دفعہ کے اندر جو کچھ ہے پھر اس قانون کے اندر جو کچھ ہے ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے میں اس فرق کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں جس کو عام لوگ نہیں جانتے انشاءاللہ ان شاء اللہ عزیز جو باتیں منظر عام پہ آئیں گی تو پھر لوگوں کو اور مسلمانوں کو خبر ہوگی کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا اللہ اکبر کبیرہ بات کو سمجھنا میرے دوستو ایک ہے توجہ ایک ہے نقض امن اور ایک ہے تحفظ ناموس رسالت نقض امن یعنی اس لیے قانون بنانا کہ تاکہ امن رہے اور معاشرے کے اندر اشتعال پیدا نہ ہو ایک ہے رسول اللہ کی عزت کی غیرت ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے توجہ نہیں فرما رہے سبحان اللہ نقل امن کے خطرے سے اپنی حکومت اپنے ملک و سلطنت اور ریاست میں امن قائم رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے شخص کے لیے قانون بنانا اور ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور غیرت عزت کی غیرت عزت اور غیرت کرتے ہوئے آپ کی گستاخی کے خلاف قانون بنانا اور ہے دونوں میں بہت فرق پہلا صرف اسلام کا مقصد ہو سکتا ہے یعنی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو محفوظ کرنے کے ارادے سے گستاخ کے خلاف گستاخی کے خلاف سزائے موت کا قانون بنانا یہ اسلام کی حکومت کر سکتی ہے اور اسلامی ریاست کر سکتی ہے اسلام نے اسی لیے یہ قانون بنایا کہ اللہ کے بعد جو شخصیت معزز ہے معظم ہے ان کی عزت کا ذاتی تقاضا ہے مولویوں کاش کے ہم چشتیوں سے بولنا تو سیکھ لیتے توجہ نہیں فرمائی وہ یار بولنا تو سیکھ لیتے فقیر اللہ دے اللہ دے فقیران دی زبان سمجھو اللہ تعالی دے دی زبان تو مٹھاس لے کے بول دی بے شک دل ہے مسلمان میرا نہ تیرا دل ہے مسلمان میرا نہ تیرا تو بھی نمازی میں بھی نمازی میں جانتا ہوں انجام اس کا میں جانتا ہوں انجام اس کا جس مار کے میں ملا ہوں غازی جس مار پھر کھڑی زبان سنا آرے پھر کھڑی فرمان ہے سونے نا نہ پتل تلدار پتل تلدا ہیرے کولے کو کی قدر محمد جتھے کو ہل بولے رسالت تاجدار ختم نبوت استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب شیر اہل سنت تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر مولانا مفتی والا بچی صاحب سونے آل سونے آل نبدل تل تلدار سونے لال ن تلدار سرمے نال بولے کی صدر محمد وہ جتھے کوئل ہو چسکا بھی پورا کرنا سانو کی کریے نہیں تو سونے رنگا خطاب ہوئے تو نالی سٹ دیں جی۔ توجہ سونے اللہ اپنے رسول پاک دی تکلیف اپنے رسول اکرم کی تکلیف کو گوارا نہ کرنا ان کی عزتی کو گوارا نہ کرنا ان کی عزت کے تحفظ کے لیے عزت کی ذاتی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے نام سے رسالت کو بچانے کا قانون بنانا یہ خدا کا کام ہے اور خدا کے نائب خلیفے مسلمان لوگوں کا کام ہے لیکن تھوڑا سا یہاں پر مجھ سے بولتے ہوئے بغال ہو گیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کو بچانے کے لیے اور اس کی غیرت کرتے ہوئے ناموس رسالت کا قانون بنانا خدا کا کام ہے پھر اس کو چلانا بنانا نہیں ہائے ہائے ہائے بولو ان شاء اللہ لذیذ ناچیز کو کسی جملے سے کوئی پکڑ نہیں سکے گا اللہ تعالیٰ تم بھی فرماتا رہے گا توجہ ہے ذرا اب بات کو سمجھنا بنانا خدا کا کام ہے رسول کی عزت کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول کی اذیت اور تکلیف کو نا برداشت کرتے ہوئے رسول کی عزت کی ذاتی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی حفاظت کا قانون بنانا خدا کا کام ہے چلانا اللہ کے نبیوں اور نبیوں کے خلیفوں مسلمانوں کا کام ہے ایسی حقیقت کھول رہا ہوں روئے زمین عرب و اجم اگر اس حقیقت سے واقف ہو تو میری زبان کاٹ لینا بات کو سمجھنا توجہ ہے ارے بھائی دلیل پیش کر تو نے کہا قرآن خدا بناتا ہے اور مسلمان چلاتے ہیں کہاں خدا نے بنایا میں عرض کروں گا جی سورت احزاب ایسی باتیں کرنے اور اسلام کی حقیقت مسلمانوں کے سامنے پیش کرنے کی ہمیں اس وجہ سے ضرورت ہوتی ہے اس وجہ سے یہ ہمیں زحمت کرنا پڑتی ہے کہ ہماری حکومتوں کی طرف سے اسلام اسلام کا نام بلکہ اب تو مدینے کی ریاست بنانے کا نام ہوتا ہے تو جب مدینے کی ریاست بنانے کا یہ دعویٰ ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے پھر مدینے کی ریاست کی حقیقت کو ہم کچھ نہ کچھ بیان کریں گے اگر وہ اگر اگر وہ وہ ایسے ایسے دعاوی جو ظاہرن ہیں باطنن نہیں ہیں ایسے دعوی سے اگر وہ بالکل منحف ہو جائیں اور چھوڑ دیں ایسے دعوے کرنا تو ہم بھی ہمیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر ہم نکر میں لگ کر اللہ اللہ کرتے رہیں گے یہ بات ذہن میں رکھیں ہاں ہمیں کوئی مزاحمت کی ضرورت نہیں ہے بات کو سمجھنا میں بڑے نقطے کی بات کرنا چاہتا ہوں قرآن سناؤں آپ بولو بولو بولو قرآن سناتا ہوں ہائے ہائے ہائے ہائے سورت احزاب بائیسواں سپارا بائیسواں سی پارا ارشاد ربانی آیت نمبر ستاون ارشاد ربانی ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں اذیت دیتے ہیں تکلیف دیتے ہیں دکھ دیتے ہیں حالانکہ اللہ تعالی دکھ لینے سے باغ ہے محسوس کرنے سے باغ لیکن رب اپنے آپ اپنے آپ کو اپنے رسول کے ساتھ رکھتا ہے بتانا چاہتا ہے میری میری تکلیف اور رسول کی تکلیف میں فرق مت کرنا جو رسول کو تکلیف دے گا سمجھو خدا کو دے رہا ہے اللہ کیا فرماتا ہے رسول بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ابیزت دیتے ہیں ستاتے ہیں دکھ پہنچاتے ہیں اللہ کیا کہتا ہے اللہ ان پر دنیا میں بھی لانت کرتا ہے اور آخرت میں بھی لانت کرتا ہے دنیا میں لانت کیا ہے سزا قتل ہے آخرت میں کیا سزا لانت کیا ہے اب ابھی عذاب ہے جہنم کا سچ توجہ ہے دوستو اچھا بتاؤ مسلمانوں اللہ نے کیا فرمایا جو لوگ اللہ رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ ان پر دنیا خط میں لانت کرتا ہے اور مہین سخت عذاب ان کے لیے مہیا کر کے رکھا ہے ذرا توجہ فرمانا بتائیں اللہ تعالی نے یہ جو سزا دنیا کے اندر قتل رکھی ہے مستاخ رسول کی جس کو اس نے لانت کہا ہے دنیا کی پروردگار نے کیا فرمایا کیوں رکھی ہے یہ نہیں فرمایا امن کا امن محفوظ کرنے کے لیے امن بچانے کے لیے نقل امن کے خطرے کو ٹالنے کے لیے ہم قانون بنا رہے ہیں نہ اس کا مطلب ہے اللہ رسول کی خود ذاتی عزت کوئی شے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر معاذ اللہ معذ اللہ توجہ اگر نقل امن نقل امن کے خطرے سے قانون بنایا جائے تو پھر لازمی نتیجہ یہ ہوگا اگر ایسی قوم اکٹھی بن جائے اگر ایسی قوم اکٹھی بن جائے کہ جو رسول اللہ کی عزت کو کچھ نہ سمجھے تو پھر جو مرضی کرتے رہے اب اللہ کو کیسے گوارا ہو کہ کوئی سلطنت اور ملک ایسا ہو جس کے اندر رسول کو بھونکتے رہے کھلی چھٹی ہو خدا رسول کو بھونکنے کی کھلی چھٹی ہو خدا رسول کے خلاف بولنے کی لیکن قانون کیوں نہ بنایا جائے ارے بھائی خطرہ ہی نہیں ہے امن امن کیوں ختم ہوگا کسی کو پرواہ ہی نہیں ہوتی یہ تو تم ہو انتہا پسند لوگ کہ جو بات بات پر خدا رسول کے نام بات کرتے ہو اور پھر ان کے لیے بھڑک جاتے ہو یہاں پر تو کوئی بھڑکنے والا نہیں سارے گھر ہیں بولو ایمان سے بتانا یہ بات دل کو لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی میں مثال دیتا ہوں اگر بیٹا کہے میرے ابا جی کو گالی اس وجہ سے نکال نہ نکالنا کہ کہیں فساد نہ پڑ جائے اگر فساد پڑنے کا خطرہ نہ ہو تو پھر جو مرضی میرے باپ کو کہو کہو ایمان سے کہو یہ کسی حلالی بیٹے کا کام ہے اس نے ابے کو واجب الاحترام سمجھا اب بولو تو صحیح وہ کسی کی کھوتی کو چھیڑنا وہ بھی اس وجہ سے ہو نجائز کہ چھیڑیں گے تو وہ ہمارے کو چھیڑے گا تو اس چھیڑ خانی سے پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا لہذا ہم یہی کرتے ہیں کہ کھوتی کو چھیڑ کرنا چھیڑنا اس وجہ سے نجائز قرار دیتے ہیں کہ تاکہ معاشرے میں فساد نہ ہو نقض امن نہ ہو کھوتی کو بھی اسی لیے چھیڑنے کی اجازت نہ دینا اور خدا رسول کے خلاف بولنے کی اجازت بھی اسی لیے نہ دینا تاکہ معاشرے میں فساد نہ ہو سن لو وہ جو میں نے پہلے غرض مقصد بتایا وہ اللہ کا ہے جس کو قرآن سے ثابت کیا ہے لیکن یہ دوسرا مقصد جو ہے یہ کافروں کا بھی ہو سکتا ہے کافر حکومت بھی اپنے معاشرے میں امن قائم رکھنے کے لیے نبی کی ناموس کا کوئی قانون بنا سکتی ہے لیکن پہلے مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے سوائے خدا اور مسلمانوں کے اور کوئی نہیں بے شک للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا چشتی صاحب قدم بڑھاؤ چشتی صاحب قدم بڑھاؤ استاد مزے مدد مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب سنو بھائی یہ نعرہ عام لگتا ہے قدم بڑھاؤ کدھر جانا ہے جانا ہے قدم نہ بڑھاؤ چشتی صاحب زبان بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ سبحان اللہ بے شک یہ نعرے سانا نعرے ہیں باہر نکلو کدھر نکلی ہوئے امام احمد رضا باہر نکلے تھا جو خبیص زبان چل پڑتی ہے آپ اس کی اتباع کرتے ہیں نہیں اس کا انداز نظر سارے زمانے سے جدا اس کے احوال سے محرم نہیں پیران طریق یہ ہمارے حضرت صاحب تبلا جن کے صاحب زیادہ صاحب تشریف فرمائے میری دادی دائیں طرف یہ ان کی فکر مبارک ہے اور ان کے متعلق ہی اقبال نے کہا ہے اس کا انداز نظر سارے زمانے سے جدا ہاں جی وہ لکیر نہیں پٹنا جڑا اللہ کا بندہ ہوں ہاں جی وہ لکیر پٹن دی بجائے اس لکیر کو کاٹ کر ایک سیدھی لکیر کھینچ دیتا ہے بھائی اس پر چلو وہ توجہ ہے مسلمانوں آگے اب سنیے گا بڑی عجیب بحث چھڑ پڑی ایک ہے نامو سے رسالت کا قانون بنانا توجہ ایک ہے نامو سے رسالت کا قانون بنانا رسول اللہ کی عزت کے لیے ایک ہے نامو سے رسالت کا قانون بنانا معاشرے میں امن ملک بچانے کے لیے ملک بچانے کے لیے ملک بچانے کے لیے دونوں میں زمین اسمان کا فرق ہے پہلا مقصد خدا کا ہے دوسرا کافروں کا بھی ہو سکتا ہے اللہ اکبر اب مت بھولنا کہ اگر کسی علاقے یا ملک کے اندر کسی ریاست کے اندر اگر کوئی نامو سے رسالت کا قانون بنا لیا جائے چاہے سزائے موت تک ہو اس کی وجہ سے آپ فتوا دے دیں یہ اسلامی ریاست ہے غلط ہے غلط ہے غلط ہے اس وقت اسلامی ریاست ہوگی جس وقت اس کا مقصد رسول اللہ کی عزت بچانا ہو امن بچانا نہ ہو اور سنو جب رسول خدا رسول کی عزت بچائی جائے گی تو امن تو خود بخود ہو جائے گا اسلام ہمیشہ بلند عزائم کا سبق دیتا ہے ہر بات سے خدا رسول کی طرف اور جنت اور عالم بالا کی طرف جانے کا درس دیتا ہے اس وجہ سے پست باتیں اور پست مقاصد اسلام کبھی نہیں رکھنے دیتا بولتے نہیں کبھی ایسی بات سنی ہے پھر سنو غور کرو چشتی تو نے کہا رسول اللہ کی ناموس کے قانون ایسی ریاستوں میں بھی بنائے جا سکتے ہیں جو کافروں کی ہوں یہ ایسے ہو سکتا ہے یا کبھی ہوا ہے تو میں اس کو چیف جسٹس صاحب کے فیصلے سے ثابت کرتا ہوں کر دوں ثابت لیجئے میرے دوستو اللہ اکبر و کبیرہ بولو بولو میں چیف صاحب کا چیف صاحب کا فیصلہ ہاتھ میں تھامے ہوئے فقرہ نمبر نو پڑھ رہا ہوں فقرہ کہہ لو آج کل پیراگراف کہتے ہیں پیرا کہتے ہیں نو نمبر پیرے سے پڑھ رہا ہوں سنا دوں چیف صاحب لکھتے ہیں یہاں انیس سو تیئیس میں توجہ انیس سو لیکن اس سے اوپر پڑھوں پیچھے انہوں نے جو دینی حصہ کسی سے لکھوایا ہے اس کے اندر آپ فرما رہے ہیں تمام قرآن آیات اور احادیث کو پیش کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں یہ تمام آیات واضح طور پر اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین جن میں حرمت رسول پر حرف اٹھانے والے بھی شامل ہیں کے لیے انتہائی سزا یعنی سزا موت تجویز کرتی ہے بس کسی کو بھی کسی طور پر تحریری یا زبانی الفاظ کی صورت میں بل واسطہ یا واسطہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام کی بے توقیری یا بے فرمتی کرنے کی اجازت نہ ہے اگر کوئی نبی پاک کی بے توقیری بے عزتی کے مرتکب پایا گیا تو وہ سزا کا مستوجب ہوگا تاریخ اس امر کی گواہی گواہی دے رہی ہے کہ جب بھی کبھی توہین رسالت کی کوشش کی گئی تو امت مسلمہ جو چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں آباد ہونے ہمیشہ متحد ہو کر اس بے حرمتی کے خلاف آواز اٹھائی اور کھل کر رد عمل کا اظہار کیا جس کے خاطر جس کے خاطر خا نتائج بھی برامد ہوئے یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو کسی طرح بھی آپ کی حیات طیبہ کے کسی پہلو پر تعرض یعنی درپے ہونے کا موجب بنے مسلمانوں کو ناقابل برداشت حد تک مشتعل کر دیتی ہے ذرا غور کرنا وضاحت پھر کرتا ہوں یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو کسی طرح بھی آپ کی حیات طیبہ کے کسی پہلو پر تعرض کا موجب بنے مسلمانوں کو ناقابل برداشت حد تک مشتعل کر دیتی ہے جس کے نتیجے میں شدید نقد امن کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے توجہ ذرا مشتعل ہو جاتے ہیں مسلمان باہر نکل آتے ہیں ان کا غصہ پر ان کا غصہ جو ہے پھر وہ مختلف مختلف مذمتوں کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے چیف صاحب لکھ رہے ہیں توجہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ چیف صاحب کے بیان کے مطابق میں اپنی وہ جو بات چلا رہا تھا پہلے اس کے متعلق بات آگے سناتا ہوں اسی کے ذمن کے اندر تھوڑا سا ایک ہاشیا چڑھا دیتا ہوں توجہ ہے وہ حاشیہ یہ ہے کہ چیف صاحب اور حکومت والوں جو لکھ رہے ہو کہ جب بھی توہین رسالت کا مسئلہ اٹھتا ہے تو مسلمان خود کو قابو نہیں کر سکتے پھر وہ بے بس ہو کر مختلف رنگوں میں اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں مشتعل ہو جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے نقد امن کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے ممتاز قادری کے مسئلے پر مسلمانوں نے جو کیا یہ ان کا دینی اور فطری حق تھا تکبیر حسین حسین قادری قادری غازی ممتاز ہاں میں پوچھتا ہوں کہاں بیٹھ کر لکھتے ہو یار یہی سمجھتے ہو سب بدھو ہیں اللہ کے فضل سے ہمارے ساتھ تو الفاظ بولتے ہیں جی ہم سے سبق پڑھ کر کوئی آدمی اس دنیا حیوانیت میں کلام کر سکتا ہے اور کامیاب ہوگا ان شاء اللہ سنیے گا جس کے نتیجے میں شدید نقل کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے جس کے نتائج انتہائی مہلک اور تباہ کن ہو سکتے ہیں لیکن مسلمانوں پر کوئی جرم نہیں لگایا جا سکتا کیوں یہ لکھ رہے ہیں یہ مسئلہ ہی ایسا ہے کہ ہر کسی کے مسلمان کے جذبات ابھر جاتے ہیں جب جذبات ابھرتے ہیں وہ قابو نہیں کر سکتا لہذا اگر کوئی مسلمان اس طرح جذبات میں آ کر کوئی کام نقل یا کا کر جاتا ہے ان کا فطری حق ہے فطری فطری حق حق ہے ہے پنجابی آخر نے ایک انگوٹھا رکھنا گاٹے نام مراد اکھا کسی گاٹے کے انگوٹھا رکھو گے تو نکل جان کہ نہیں جی ہوں مطالبہ رکھو اکھا نہ کٹی اڈیلے تیرے باہر کیوں آدمی اوتری کا تو تھلے آ میں اتنے آنا میں تیری سنگی تے گٹھا رکھنا پھر میں وہنا تیرے ڈیلے نکلتے ہیں کہ نہیں نکل بولنے نہیں ہو یار ہوں ادھر وے اسی وجہ سے اب وہ بات جو پہلے چلا رکھی تھی شاہ جی قبلہ اسی کے ساتھ جوڑ رہا ہوں اسی وجہ سے قانون میں دفعہ دو سو پچانوے سی کا اضافہ کیا گیا ہے کہ متذکرہ بالا توہین کے مرتکب افراد کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جا سکے یہ چیف صاحب لکھ رہے ہیں توجہ ذرا اب پیرا نو پڑھتا ہوں یہاں وہ تاریخ بتا رہے ہیں کہ برطانیہ نے اپنے دور میں یہ ناموس رسالت کے تحفظ کا قانون بنایا تھا لیکن ان لفظوں کے ساتھ کہ ہندو سکھ مسلمان کوئی بھی پیشوا ہو کسی قوم کا تو سب کی بے عزتی جرم ہے قانون رسول اکرم کی خدا پاک کی رسول اکرم کی سکھوں کے بڑے کی ہندوؤں کے بڑے کی کسی کی بھی کسی بڑے کی کسی قوم کے بڑے کی توہین کرنا قانونی جرم بن گیا برطانیہ کے قانون میں انیس سو تیئیس کے اندر پاکستان بننے سے کتنا عرصہ پہلے بولو گرم گرم گرم نعرہ تکبیر نعرہ سال نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب توجہ ہے برطانیہ گورنمنٹ کافر گورنمنٹ ہر گستاخ رسول کی میزبان گورنمنٹ جو گستاخی کرے برطانیہ میں پہنچتا ہے آج بھی سلمان رشدی ان کے پاس ہے قوم کا قاتل بھی انہی کے پاس دین کا قاتل بھی انہی کے پاس ہر ایک کو حفاظت دینے والے وہ دجال سارے کالے تھوڑے مگر نہ لگ رہے تو اصا دس دے کی چال بازیاں کری دیا نے اور گوریا لکھ بارہ اڈ کے آکا واگو ال واگو ہزور دے جوڑے پاک نہ سدکا سن جتی دنوک نال تین اگر سطح زمین تو تھلے نہ سٹ دیے تو پھر پاگل جان اے بی سی ڈی پڑھنے والے کو کیا پتا علم کیا ہوتا ہے ہمارے تو چیف جسٹس صاحب جب نماز پڑھی ہے مدینہ شریف میں جا کر تو الٹا ہاتھ اوپر رکھا ہوا تھا اور سیدھا ہاتھ رکھ نیچے رکھا ہوا تھا آج کے بعد آپ نے یہی کرنا ہے کیونکہ تعلیم یافتہ اتنے بڑے عہدے دار انہوں نے صاف بتا دیا کہ یہ ہوتا ہے یوں ہوتا ہے نماز پڑھنے کا طریقہ انہوں نے سکھا دیا میں تو اسی طرح پڑھوں گا آپ جس طرح مرضی ٹھیک ہے بولتے نہیں ہوئے اب ایمان سے بتانا جب نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ نہیں آتا تو رسول اللہ کی عزت پر بحث کیسے کی ہوگی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہم یہ سب ڈرامے جانتے ہیں سب کچھ جانتے ہیں بس بات سنو وہ تو ہمارے ہم سرفروں کے سر کے تاج ہیں ہاں جی ہم سر پھرو کے سر کے تاج ہیں اس وجہ سے ہم ان کا احترام حد سے زیادہ کریں گے کوئی حد نہیں رہنے دیں گے توجہ ہے ادھر دیکھیں اور دوستو یہاں فکرا پڑ رہا ہوں یہاں انیس سو تیئیس میں رو پذیر ہونے والے واقعہ کا حوالہ دینا مناسب ہوگا جب ایک کاذب شخص راجپال یعنی جھوٹے شخص راجپال نے ایک کتابچہ شائع کیا جس میں نبی کریم خاتم النبیین کی ذات اقدس کے متعلق توہین آمیز مواد تحریر تھا بر صغیر کے مسلمانوں نے اس پر احتجاج کرتے ہوئے ایک تحریک کا آغاز کیا اور کتاب پر پابندی کا مطالبہ کیا نتیجہ تن انیس سو ستائیس میں حکومت برطانیہ ایسا قانون نافذ کرنے پر مجبور ہو گئی جس میں دیگر مذاہب کے بانیان اور رہنماؤں کی بے حرمتی کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی جیسے مجموعہ تعزیرات پاکستان میں دفعہ دو سو پچانوے اے شامل کی گئی تاہم مسلمان اس پر مطمئن نہ تھے اور غازی المدین شہید بالآخر راجپال کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے تکبیر اسحک آج کے رسول قادر عادل شہید آج کے قاضی ممتاز حسین قادری تحفظ نبو سے سالت ختم نبوت استاد باتیں بدلتے علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب شیر اہل سنت شیر اسلام لکار ہے لڑکار ہے لکار ہے حالکار ہے لکار ہے لڑکار ہے لکار ہے لڑکار ہے جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا چشتی صاحب زبان پڑھاؤ جب تک سورن چاند رہے گا استاد علامہ مولانا مفتی محمد فدر احمد چشتی صاحب بیٹھے تشریف رکھو عصمت دین مصطفیٰ عصمت دین اسلام ہاں تشریف رکھو تشریف رکھو بھائی وقت بہت کم ہے میرے دوستو بیٹھو تو وقت بہت کم ہے ادھر دیکھو مسلمانوں غور سے سنو یار بات سمجھنا برطانیہ کے دور میں انیس سو تیئیس کو راجپال کھتری گستاخ رسول کی گستاخی کا واقعہ رونما ہوا تو اس واقعے کے بعد جب مسلمانوں میں وہ اشتعال اور گرمی اور غصہ پیدا ہوا تو مسلمانوں نے تحریک چلا دی جب تحریک چلی نقل امن کا خطرہ پیدا ہوا جب ہوا تو برطانیہ نے انیس سو ستائیس کے اندر یہ قانون مجبور ہو کر بنایا معلوم ہوا حکومت بچانے کے لیے رسول کا قانون بنانا اور ہے اور رسول کی عزت بچانے کے لیے بنانا بے شک بے شک بے شک یہ کافر بھی کرتے ہیں وہ سوائے خدا کے کوئی نہیں کر سکتا پروفیسر مت مار دیتی جی لوگوں کی ہمارا وزیر اعظم بھی وہ بنتا ہے جس کو اردو نہیں آتی اور عجیب بات ہے آئین کی آرٹیکل ایک سو ساٹھ میرے خیال میں یہ کہہ رہی ہے کہ اسمبلی میں وہی وہ جائے گا جو اسلام کا خاطر خواہ علم رکھتا ہو خاطر خا علم رکھتا ہوں اور جس کو خاتم النبیین پڑھنا نہ آئے اور جس کو درود پڑھنا نہ آئے جس کو کلمہ سیدھا نہ آئے جج کے سامنے وہ جاتا ہے اسمبلی میں یہ کیا آئین کے ساتھ ظلم ہو رہا چیف صاحب ادھر تو قلم اٹھایا ادھر سو موٹو یاد نہ آیا تمہیں پتہ پتا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں بے شک بے شک پہلے میں پڑھتا تھا اسلامی کتابیں اب یہ بھی پڑھتا ہوں اب میں نے ادھر زور رکھ دیا ہے ان شاء اللہ آرٹیکل باٹ بھائی غلطی سے میں بھول گیا صاحب یہ باٹ ہے آئین کی دفعہ باٹ ہے آرٹیکل باٹ ہے اس کی ای ای دفعہ وہ اسلامی تعلیمات کا خاطر خواہ علم نہ رکھتا ہو اور اسلام کے مقرر کردہ لازمی فرائض پر عمل پلیز کبیرہ گناہوں سے بچنے والا نہ ہو اسمبلی میں نہیں جا سکتا اچھا میں پوچھتا ہوں عجیب بات ہے ہم کس سے شکایت کریں ہم کو کس کے غم نے مارا کیا بات ہے ہم کو کس کے غم نے مارا یہ کہانی پھر صحیح ہے صدقے بے شک محان اللہ واہ صدقے جاوا ملاو بیڑی ڈوبن والے توجہ ہے ذرا بولنے سہی ہے ایویں تو نہیں رو رہے ہیں حوصلہ کر آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا اب تو کہتے ہیں جی ملک کا دیوالی ہی نکلنے والا ہے میں نے کہا جب حکومتیں حق کو مٹانے کے لیے کمر کس لیتی ہیں تو اسی طرح دیوالیاں نکل جاتا ہے ختم ہو جاتے ہیں پھر ان کی طرح اگر خود کو بچانا چاہتے ہو تو حق کو مٹانے کی کوشش نہ کرو بولو بولو مرے اگر خود کو بچانا چاہتے ہو حق کو مٹانے کی کوشش ورنہ تاریخ گواہ ہے مٹانے والے مٹ جاتے ہیں حق کبھی نہیں مٹا ادھر دیکھو مسلمانوں توجہ کرو انیس سو ستائیس میں یہ قانون بنا انیس سو لیکن سنو اب یہاں پر بھی یہ بات مد نظر رکھنا اسلام کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ جو اہل باطل ہیں ان کے جو بانی ہیں بڑے ہیں قرآن نام لے لے کر ان کو ذلیل کرتا ہے عزت والوں کی عزت کرنے کا حکم دیتا ہے زلیلوں کی عزت کرنے کا حکم نہیں دیتا بھائی لیکن جن کو خطرہ ہو نقض امن کا ملک بچانا مقصود ہو جن کا تو وہ کیا کرتے ہیں وہ خدا رسول اور سب کو ایک پلڑے میں رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کسی کے بڑے کو کچھ نہ کہو کیوں اگر کہو گے تو امن خراب ہوگا تو مجھے بتاؤ وہ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں جنہوں نے غیر خدا کو خدا کے مقابلے میں لا کھڑا کر دیا غیر رسول کو رسول کے برابر کر دیا اور وہ بھی شیطانوں کو بات نہیں سمجھے یار ادھر دیکھو سبحان اللہ ابو لہب کون تھا بولو کافر تھا لیکن اپنی قوم اور برادری کا بڑا تھا اس بڑے کا نام لے کر خدا نے فرمایا ابھی اللہ فرماتا ہے ابو اللہ ہاتھ ٹوٹ پین برباد باتوں گی کلا تو نہیں تیری بڈھی بھی نال برباد ہوئے رب پورے گھر کا پٹھا بہان کا ایلان کرد پورے گھر کے خلاف پیا بولتا ہے تے پھر اسلام کیویں کرے کہ ابو لہب نو رسول اللہ کے برابر محض اسی وجہ سے عزت دی جائے کہ نقد امن کا خطرہ ہے نارے تکبیر نارے ہمیں تلا بابا لانا بدلا میں صاحب سمجھ توجہ ہے غور کیجئے گا چیف صاحب لکھ رہے ہیں غازی علم دین شہید سبحان اللہ آخر کار آخر کار آخر کار یعنی جب شروع یہ کام ہوا کہ اس راجپال کھتری گستاخ نے گستاخی کر دی لیکن حکومت نے کچھ نہ کہا تو مسلمانوں کے جذبات بھڑک اٹھے تو آخر کار مجبور ہو کر غازی علم دین شہید راجپال کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا اس کا مطلب ہے چیف صاحب لکھ رہے ہیں کہ جب جب ایسے حالات ہوں گے تو پھر ممتاز قادری جیسے کامیاب ہوں گے یہ اٹم والی والے دوست توجہ یہ اٹم والی والے دوست کمال سمجھدار لوگ ہیں بھائی یقین ہاں جی۔ انہوں نے کہا کہ کچھ ہمارے نوجوان لوگ کچھ دوست ہمارے اس کے قتل کے درپئے تھے آسیہ کے لیکن ہم نے کہا نہیں بھائی اس سے فساد بڑھے گا لہذا اس کو پولیس کے سپرد کرتے ہیں ادھر بھیجتے ہیں کمال انہوں نے اپنی سمجھداری دکھائی لیکن ان کو اس نتیجے کا پتہ نہیں تھا کہ گستاخ کو راجپال کی طرح نہ آج تک حکومت نے چھیڑا نہ چھیڑ سکتے ہیں ہماری تاریخ میں میں پاکستان میں تیس سال ہو گئے رہتے ہوئے ایک گستاخ کو پھانسی لگتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا آپ نے دیکھا بولتے نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جیسے برطانیہ نے مجبور کیا تھا غازی علم دین شہید کو خنجر لے کر اٹھنے پر تو ایسے ہی مجبور کیا جا رہا ہے اور یہ مجبور کیا جاتا رہے گا اگر وہ کامیاب ہو گیا مارنے میں تو چیف صاحب لکھ رہے ہیں مقدمے کی سماعت کے بعد علم دین مجرم ٹھہراتے ہوئے موت کی سزا دی گئی آج مسلمان اس کو سچا عاشق رسول گردانتے ہیں الحمدللہ چیف صاحب لکھنے پہ مجبور ہو گئے کہ غازی علم دین شہید کو سچا عاشق رسول کہنے پر مسلمان مجبور ہیں مجبور ہیں اور کہہ رہے ہیں لہذا کسی گستاخ نے اگر زبان کھولی تو چیف صاحب کے لکھنے کے مطابق ہمیشہ مسلمان سچا سچاشے رسول بننے پر مجبور ہوتے رہیں گے ناراض تحقیق ناراغ سیا حضرت علامہ مولانا مفتی اللہ بچی کی ساتھ اللہ سندر میں باہر نہیں جا رہا چیف صاحب کے فیصلے میں رہ رہا ہوں فیصلے میں بیٹھا ہوں ایسے نا یہ دیکھو آج مسلمان اس کو سچا عاشق رسول گردانتے ہیں سمجھتے ہیں معلوم ہوا اگر تیس سال سے کسی گستاخ رسول کو پھانسی نہیں دی گئی سزا نہیں دی گئی تو مسلمانوں کا حق ہے غازی المدین کی طرح سچے آشے کے رسول بنے اور سچے آشے کے رسول بننے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگر وہ انتقام نہیں لیتے تو یہ لے لیتے ہیں لیتے رہیں گے توجہ ہے میں ایمان سے کہتا ہوں تیس سال کا عرصہ لاہور اور اس کے مضافات میں گزارا ہے بہت کچھ دیکھتا رہا ہوں کیا کیا بیان کروں میں نے ہمیشہ گستاخوں کے ساتھ یہی یہی اگر اگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آکاؤں والا آکاؤں والا رویہ دیکھتا رہا ہوں اگر یہ نہ کہوں تو اتنا ضرور کہوں گا کہ ہمیشہ ان کے مفاد اور ان کو بچانے کے حق میں تمام تر کوششیں تمام تر حکومتوں کی طرف سے ہوتی رہی ہیں اور میں لکھ دیتا ہوں ہوتی رہے میں نام گنوا سکتا ہوں گستاخوں کے جی سلامت مسیح احمد مسیح کا واقعہ ہوا تھا اس وقت ناچیز جلار والی مسجد لاہور مغل پورے میں ہوتا تھا یہ سارا واقعہ میرے سامنے ہوا بے نظیر کی حکومت تھی باعزت رات کو آٹھ بجے اس کو نکال کر باہر برطانیہ بھیجا گیا تھا دونوں کو یہ میں اس میں اس کوٹ کے اندر موجود تھا میں اینی شاہد گواہ ہوں وہ سب معاملہ میرے سامنے ہوا تھا فوت ہو گیا شہباز پلوان شہباز پلوان مرحوم بھی میرے ساتھ تھا ہم دو آدمی ادھر یہ سارا ڈرامہ دیکھتے رہے توجہ ہے بات کو سمجھیے گا اب بتائیے بتائیے یہ نو پیرا نمبر لکھ رہا ہے پیرا نمبر لو نو نو لکھ رہا ہے کیا لکھ رہا ہے کہ برطانیہ نے نقض امن کے خطرے سے مجبور ہو کر انیس سو ستائیس میں تمام مذاہب کے بانیان اور رہنماؤں کے تحفظ کے لیے ان کی عزت کے تحفظ کے لیے قانون انیس سو ستائیس میں بنا وہ بولو اے یہ حوالہ ہے چیف صاحب کا کون سی تاریخ میں بنا غازی المدین شہید کا واقعہ کس سن میں پیش ہوا انیس سو تیئیس میں بولو بولو انیس سو تیئیس میں اور قانون پھر کس وقت بنا انیس سو ستائیس میں کتنے سال بعد بولو بولو بولو چار سال بعد بنا اب میں پوچھتا ہوں نقض امن کے لیے برطانیہ کافر جو تمام گستاخوں کا سرپرست آلہ ہے وہ اس وقت قانون بنا رہا ہے قانون بنا رہا ہے لیکن مشترکہ کر کے اب بتاؤ نامور سے رسالت کا خالی قانون بنانے کے حوالے سے کسی کو مسلمان کیسے ثابت کر سکتے ہو اس کا مطلب ہے نقل امن کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون بنانا اللہ رسول کی عزت کو سامنے رکھتے ہوئے قانون بنانا اور ہے بے شک یہ مسلمانوں کا کام ہے وہ کافروں منافقوں کا کام ہے یہ مسلمانوں کا کام ہے وہ کافر و منافقوں کا کام ہے یہ مسلمانوں کا کام ہے وہ کافر و منافقوں کا کام ہے اور سنو سنو یہاں پر ان ملاؤں کو بھی سامنے رکھتے ہوئے کیونکہ کہا تھا وہ بھی خسم ہیں فریق مخالف ہیں جنہوں نے کہا جی یہ حکومت کا کام ہے سزا دینا کوئی اگر دوسرا اٹھے گا تو مجرم بن جائے گا اور ظالمو اسلام اسلام کے ممبر کی جان چھوڑ دو تمہارا کوئی کام نہیں ہے تم وہ کرائے کے لوگ کرائے گئے تمہارا کوئی کام نہیں ہے میں بتاتا ہوں اسلام کا حکم کیا ہے بتاؤں بولو اللہ ادھر دیکھو شاہ صاحب قبلہ ماشاء اللہ مقررین حضرات اور سید مراتب علی شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہے ان کے برادر اکبر آپ بھی تشریف فرما ہے ایک بات پہلے میں بیان کر چکا ہوں اور لوگ عام بیان کرتے رہتے ہیں حضرت عمر نے ایک منافق کو قتل کیا تھا جس نے رسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانا تھا نیچے او ہو توجہ ہے یہ آیا تھا یہ بہت سورت نساؤ توجہ ہے فلا وربك لا لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم اور في پکلا حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما اس ان آیات کے اترنے کا سبب کیا تھا بخاری شریف میں واقعہ سیدنا زبیر اور انصاری ہے اس کے اندر بھی اختلاف ہے متصل ہے کہ مرسل ہے امام بخاری اس کو متصل امام بخاری اس کو متصل سمجھ کر انہوں نے داخل کیا کسی حد تک ان کا اشتہار صحیح لگتا ہے بات سمجھیے گا ایک اور سبب یہ ہے حضرت عمر کا اس کو قتل کرنا یہ دو سندوں سے آیا ہے محدث ابن کثیر نے دونوں سندیں اپنی تفسیر میں ذکر کی ہیں اور اس کے اندر عجیب بات یہ ہے کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو غریب الجدن کے نام غریب الجدن کے حکم سے جناب اس کو جو جو ہے وہ مخدوش کرنے کی طرف اشارہ کیا ہے جبکہ ناچیز نے غور کیا حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح بخاری کے اندر آپ نے ان سے اتنا بڑا حافظ ہو کر ان سے یہ گزاشت ہو گئی کہ انہوں نے قلبی واضح فضلہ اور کذاب جو ہے اس والی روایت نقل کر دی اور یہ دو روایتیں نقل نہ کی جن کی سندے صحیح ہیں اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو غریب کہہ دیا اور کہا اس ایک کے اندر عبداللہ بن لہی لہیہ ہے راوی وہ ضعیف ہے حالانکہ انہوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ عبداللہ بن لہیہ راوی کے یہ محدثانہ باسا ذرا غور کیجیے گا سنا دوں عبد اللہ بن لہیا مطلق ضعیف نہیں ہے جب ان سے روایت کرنے والے عبد اللہ نام کے راوی ہوں یا قطعبہ بن سعید تو پھر ان کی روایتیں سب صحیح ہوتی ہیں اور یہ روایت وہی ہے کیونکہ اس ایسے روایت اس کو عبداللہ بن لہیا مصری سے حضرت حضرت عبداللہ بن وہب قراشی امام نے نقل کیا روایت کیا تو عبداللہ نام کا ہے ابن وحب مالکی یار بہت بڑے مشہور امام ہے ان کی حدیث کی کتاب ہے دو جلدوں میں وہ بھی میرے پاس ہے بار سورت تمبی کرنا چاہتا تھا حافظ نے اپنی شان کے مطابق وہاں کلام نہیں فرمایا ابن کثیر سے نشان صاحب ہو گیا نیچے عبد الرزاق مہدی عربی ہے آج کا بہا بھی ہے اس سے بھی غلطی ہو گئی اس نے اپنے خلاف نیچے لکھ دیا اوپر کچھ لکھا نیچے کچھ لکھا خود نشیان ہو گیا الحمدللہ اس واقعے کی دو سمجھے ہیں دونوں مرسل ہیں مرسل صحیح ہیں لہذا امام شافی وہ حضرات جو مرسل کو حجت دلیل نہیں بناتے ان کے مذہب کے مطابق بھی دلیل بن گئی کیوں اگر مرسل دو سندو سے آ جائے تو صحیح قرار پا جاتی ہے ناراض تحقیق تاکی نار حضرت علامہ مولانا فضل احمد چشتی صاحب شیر ادھر دیکھو دوستو واقعہ کیا ہے سن چکے ہو لیکن اس سے نکتا نکال ہوں ان ملاؤں کے رد میں نکالوں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا یہودی اور منافق کا جھگڑا ہوا یہودی کو پتا تھا محمد الرسول اللہ حق والے کا حق نہیں مارتے لے کر چلا گیا جبکہ منافع گو نے منافع کلمہ گو نے کہاں کہاں بے اشرف کے بعد چلتے ہیں توجہ رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا اس کے حادثے کے اندر فیصلہ ہو گیا یہودی کے حق میں توجہ یہاں سے چلتے ہیں یہاں یادے چلتے ہیں کلما گو کہتا ہے سدی کے اکبر کے پاس چلتے ہیں یہ اپنے کثیر کی دوسری صنعت اس کے اندر یہ اضافہ زیادتی ہے زیادہ تر سے کہتے مقبول ہے تل کے تحت ارد کرتا ہوں ذرا لوگ سے میں کہیں سواؤں سدی کے اکبر کے پاس گئے ارد کی ہمارا فیصلہ کرو یہودی کہتا ہے تیرے رسول فیصلہ کر چکے ہیں سدی کے اکبر فرماتے ہیں فیصلہ وہی ہے جو رسول اللہ نے کیا بولتے نہیں بولو سدی کے اکبر نے فرمایا فیصلہ وہی ہے جو رسول اللہ القدا ما قدا بہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ وہی آج رسول اللہ نے کر دیا ہے چلے گئے منافق کھینچ کر حضرت عمر کے دربار میں گھر پہ لے جاتا ہے اب بات کو سننا اگلا واقعہ سن چکے ہو یہودی نے کہا یہ فیصلہ رسول اللہ نے کر دیا ہے حضرت عمر نے تلوار نکالی گھر گئے تلوار لے کر اس کا سر قلم کر دیا فرمایا جس کو رسول اللہ کا فیصلہ قبول نہیں ہے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار ہی کرے گی بات کو سمجھنا اتنا بات آپ سب سن چکے ہیں لیکن جو کچھ اس سے دلیل میں قائم کرنا چاہتا ہوں جو اس سے حجت نکالنا چاہتا ہوں وہ آپ ادھر سے ہی سنیں گے کر دوں بیان صدیق اکبر نے قتل نہیں کیا عمر نے کیا صدیق نے نہیں کیا عمر نے کیا صدیق نے نہیں کیا انہوں نے بتایا اگر عوام میں سے کوئی قتل نہ کرے تو مجرم نہیں بنے گا اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یار سدھی کے اکبر نے بتا دیا اگر کوئی گستاخ کو قتل نہ کرے تو رخصت ہے یہ صدیق کا عمل ہے آگے عمر نے قتل کر کے بتا دیا اگر کوئی اڑا دیتا ہے پھر اس پر بھی کوئی ناراضگی نہیں بلکہ خدا کی تصدیق آتی ہے بلے اب بولو اے مرو ٹھلو ملا خدا کا نا جی ربی دے دین نو خراب نہ کرو اے! دال ساگ پکانا ہو رہے تھگڑیاں بگڑیاں پہننا ہو رہے نبی کے دین کو سمجھنا ہو رہے ہائے ہائے ہائے ہائے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا بولو اللہ اب اللہ پاک نے جب فیصلہ رسول اللہ کے پاس پہنچتا ہے جب مقدمہ رسول اللہ کے پاس پہنچتا ہے جب جھگڑا تنازع رسول اللہ کے پاس پہنچتا ہے مرافع ہوتا ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ انتظار میں بیٹھے ہیں واج کا انتظار ہو رہا ہے اللہ سونے نے قرآن اتارا اللہ نے فرمایا محبوب میں اپنے رب ہونے کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں عمر نے بے ایمان کو مارا ہے ایماندار کو نہیں مارا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما توجہ ہے سو اللہ نے کیا یہ نہیں کہا محبوب عمر کو پکڑو اندر کرو اس نے کارے سرکار میں مداخلت کی ہے ہمارے سامنے کون آ سکتا ہے وہ اللہ کے فضل سے ہم ایٹم نہیں رکھتے دین کا غم رکھتے ہیں اور دین کا درد رکھنے والوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہوتا زین میں رکھنا بولنے نہیں جی آئیے سمجھ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا پاکستان میں اسلامی مشاورتی کاؤنسل بنی ہوئی ہے اسلامی مشاورتی کاؤنسل بنی ہوئی ہے ان کا مقصد یہ ہے جو ہمیں بتایا گیا ہو کہ یہ لوگ آئی اور قانون کو پڑھیں گے اگر کوئی شک اسلام کے خلاف ہوگی حکومت کو مشورہ دیں گے میں کیا ضرور تکلیف کیوں کر دے جے وچوں سیدھا چلے جاؤ بائی پاس لو ضرور آنا کو مشورے لے جی کد جے جڑے جہے جوگے ہیں حکومت ہی انہوں دے دو یہ تو اسی طرح ہی اناڑی نی بہا کے آخنا ملتان لے جا نال تیرے کاریگر ڈرائیور بیٹھا ہی پرانا تو استاد آشرم ورگا ڈرائیور جی چالی سال دا پرانا ڈرائیور ہے یہ مڑ کہڑی لوڑ لوڑ ہے ہے نال نال بہن دی دی تے رکھن دو جو تنخواہ دنیا نے دیوالی تے آپ نکلے گا مشاورتی میں بھی مشیر ہوں وہ تنخواہ کے ساتھ مشورہ دیتے ہیں میں تنخواہ کے بغیر دیتا ہوں میرا شکریہ کون ادا کرے گا بھائی توجہ نہیں کی یار پتہ نہیں وہ کروڑوں روپے لے رہے ہیں اسلامی مشاورتی کاؤنسل کے ارکان کروڑوں روپے لے رہے ہیں لوٹ رہے ہیں قوم کا دیوالیہ نکل رہا ہے اور میں مفت مشورہ دے رہا ہوں یار میں امید کرتا ہوں حکومت کی طرف سے میرے لیے شکریہ کا پیغام آئے گا کیونکہ مجھے پتا اتنا میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بھی کمینے نہیں ہیں بے بے شک ساری بات ہے بھائی سبحان اللہ اگر اگر شکریہ کا اگر شکریہ کا پیغام میری طرف نہیں بھیجیں گے تو یہ تو کمینگی ہوگی اور ہم کمینگی کی توقع ان سے نہیں رکھ سکتے ہاں جی۔ کیونکہ نیچا دی اشنائی کو لو فیض کسے نہ پایا انگور چڑھایا ہر گچھا لکھ نعرہ چشتی صاحب ساڈے وڈے چیٹھی سب واپس بابا با شریف وڈے حضرت صاحب چھوٹے حضرت صاحب زندہ باد توجہ ہے سو بات کو سمجھو مشیر مشورہ دے رہا ہے مشاورتی کاؤنسل جو بنائی ہے حکومت انہیں کو دے گو بغیر ووٹوں کے کیونکہ اناڑی ڈرائیور اناڑی ڈرائیور اور تجربے کار ڈرائیور کے درمیان ووٹ نہیں ہوتے فیصل موبر سے کہیں ووٹ کرا یہ بدھو ڈرائیور ہے لاہور سے باہر خیر سے نہیں نکلنے لگا اور ایک ملتان کا چکر لگاتا ہے اور آنکھ بھی نہیں چمکنے دیتا ووٹ کراؤ یار کسی نے ماننا تو کیوں ایسے تکلیف کرتے ہو انہیں بچاروں کو دے دو وہ جیسا اسلام جانتے ہیں ویسے کرتے رہیں گے کم از کم ہماری ہمارے اوپر جو بوجھ تنخواہوں کا ڈبل تنخواہوں کا بوجھ ہے وہ تو بچ جائے گا نا یہ بیچارے یہ بیچارے مزدور محنت کش جو روزانہ ذلیل ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیسے اپنا گزارا کرتے ہیں ان لوگوں پر جو تم نے بوجھ ڈال رکھا ہے کم از کم یار یہ بوجھ سے بچ جائیں گے ہاں جی جس طرح کا ان کا اسلام ہے وہ دے دیں گے ساری بات ہے اچھا میں عرض کرتا ہوں اب اب اب اب اللہ جل شانو نے کیا فرمایا یہ نہیں فرمایا عمر کو اندر کرو اس نے کارے سرکار میں مداخلت کی ہے حق تو حکومت کا بنتا تھا حاکم رسول اللہ بیٹھے ہیں رسول اللہ حاکم ہونے کے باوجود عمر ادھر ہی مارنے اللہ عمر کی تصدیق اور تائید کرتا ہے عمر کو عمر کو مارنے اور سزا دینے کا حکم نہیں اتارتا حکم اتارتا ہے حکم اتارتا ہے حکم اتارتا ہے یہ کافر ہیں جنہوں نے تیرا فیصلہ نبی نہیں مانا اور عمر کو کیا اعزاز ملتا ہے گستاخ رسول کو عمر نے قتل کیا اللہ نے اسی عمر کو خلیفہ بنا دیا ناراض شکتی نار سال ناراض تاکی ناراضیا ہلر سی در ابرے بارو کے آدم ہلر سی در آدم توجہ ہے سونے اس کا مطلب ہے دل کے لٹنے کا سبب پوچھو نا سب کے سامنے دل کے لٹنے کا سبب پوچھو نہ سب کے سامنے نام آئے گا تمہارا یہ کہانی پھر سے توجہ ہے تو بولتے نہیں یار ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے دس نمبر فکرا پڑھ رہا ہوں میں بہت کچھ حصہ چھوڑ چکا ہوں کیونکہ میں کتاب لکھ رہا ہوں اس کے اندر سارا انشاءاللہ پیش کر دوں گا اس فیصلے پر میں کتاب لکھ رہا ہوں جی آزادی کے بعد اس عمل کو یقینی بنانے کے لیے کہ توہین رسالت کی کوئی کوشش نہ ہو سکے مجموعہ تعزیرات پاکستان اٹھارہ سو ساٹھ میں اٹھارہ سو جو قانون بنا انیس سو ستائیس میں بنا اور تعزیرات ہندوستان مجموعہ تعزیرات پاکستان اٹھارہ سو ساٹھ میں یہ چیف صاحب لکھ رہے ہیں مجموعہ تعزیرات پاکستان اٹھارہ سو ساٹھ میں ایک نئی دفاع کا اضافہ کیا گیا جو اس طرح ہے اٹھارہ سو پاکستان کب بنا ہے انیس سو سینتالیس میں اٹھارہ سو ساٹھ میں تعزیرات پاکستان کیسے بن گئی کیا بات کیا بات نارے تقبیر نارے اور میرے دوستو غور سے سنو مجموعہ چادرا تھے پاکستان اٹھارہ سو ساٹھ میں ایک نئی دفعہ کا اضافہ کیا گیا جو کہ اس طرح ہے وہ دفعہ دو سو پچانوے سی ہے توجہ اس شک کے مطابق توہین رسالت کے عمل کو قابل سزا قرار دیا گیا ہے اور مقرر کردہ سزا یا تو موت ہے یا عمر قید بما جرمانہ ہے اس شک کی مؤثریت وفاقی شری عدالت کی جانب سے مقدمہ محمد اسماعیل قریشی بنام پاکستان بذریعہ سیکٹری قانون پارلیمانی امور آگے میرے خیال میں وہ مخففات لکھے ہوئے ہیں میں جانچی گئی تھی جہاں عدالت نے قرار دیا کہ دفعہ دو سو پچانوے سی اس حد تک اسلام کے بنیادی اصولوں سے منافی ہے کہ یہ عمر قید کی سزا بھی تجویز کرتا ہے جو ایک طرح سے سزائے موت کے متبادل ہوتی ہے اور یہ قرار دیا گیا کہ توہین رسالت کی سزا موت ہی ہونی چاہیے اور الحمد یہ اسماعیل قریشی نے ادھر کہا کہ وکیل تھا وہ بوڑھا بوڑھا تھا بہت ہو گیا میں نے اس کو دیکھا تھا تو اس نے ادھر وفاقی شریعت عدالت میں جا کر کہا کہ یہ عمر قید جو ساتھ رکھی ہوئی ہے یہ اسلام کے خلاف ہے اور الحمد میں نے تو اب پڑھا ہے میں نے پہلے کہہ دیا اسلام میں صرف ایک سزا ہے گستاخ رسول کی جس کو کہتے ہیں قتل قتل قتل یہ عمر قید کیا ہے لیکن سنیے گا مزید یہ بھی قرار دیا گیا کہ اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان کا صدر تیس اپریل انیس سو اکانوے سے قبل قانون میں ترمیم نہیں کرتا تب دفعہ دو سو پچانوے سی کو مذکورہ فیصلے کی روشنی میں ترمیم شدہ تصور کیا جائے گا اس ضمن میں ایک امیل اپیل عدالت عظما کے شریعت اپیلٹ بینچ میں دائر کی گئی جو آدم پیروی استغاثہ کی وجہ سے خارج ہو گئی بات کو سمجھنا ذرا یہاں میں اس بات کا برملا اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جن کو قانون رسول خدا رسول کے لیے نقض امن کو مد نظر رکھ کر بنانا ہوتا ہے تو وہ خالی خالی گستاخ رسول کے خلاف قانون نہیں بنا کے وہ جو گستاخ رسول کو قتل کرتا ہے غازی المدین شہید اور ممتاز قادری کی طرح تو ان کو بھی قتل کرنے کا واپسی قانون بنایا جاتا ہے کیوں کہ مقصود تو ہوتا ہے نقض امن کے خطرے کو ٹالنا تو وہ دونوں طرف ہو سکتا ہے میں نے بڑے بڑے وکیلوں سے بات کی وہ جواب نہیں دے سکے اور نہ کوئی پیدا ہو سکتا ہے اس کا جواب دینے والا اللہ کے فضل سے توجہ اگر گستاخ رسول کو پھانسی کا قانون اس لیے بنایا گیا کہ رسول اللہ کی عزت بچانا مقصود تھی تو جو غازی ممتاز جیسا غیرت کرتا ہے یا حضرت عمر جیسا غیرت کرتا ہے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے حضرت عمر جیسا غیرت کر کے قتل کرتا ہے تو پھر اس کے قتل کا حکم خدا نے تو نہ دیا اونچی بولو اونچی بولو خدا باغ نے عمر کی تصدیق کی صرف اتنا بتایا اتنا بتایا عمر نے گستاخ مارا ہے اللہ نے قانون بنا دیا جب کوئی کسی گستاخ کو قتل کرتا ہے تصدیق کرو تفتیش کرو بدنیتی نہ ہو کوئی ذاتی وجہ نہ ہو اگر اس نے غیرت کر کے قتل کیا ہے خدا رسول کی عزت کو مد نظر رکھ کے قتل کیا ہے پھر خدا تالا کی طرح عمر کا ساتھ دو حکومت والے جب میں نے اپنے رسول کو عمر کی طرف انگلی اٹھانے نہیں دی دوسرا کون ہو سکتا ہے لہذا تم اگر قانون بناؤ گے تو پھر اس کا مطلب ہے تم رس خدا رسول کی غیرت نہیں رکھتے تمہارا صرف ڈرامہ ہے حکومت بچانے کا گستاخ گستاخ گستاخ کے لیے پھانسی مگر دینا نہیں اور عاشق کے لیے پھانسی اور ہر صورت میں دینی ہے اب بولو مرے بولو نارے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق استاد الامام مفکر اسلام شیخ الاسلام مبلغ اسلام شمشیر بے نیام پاسبان اسلام شیر اسلام مناظر اسلام شیر اہل سنت فقر اہل سنت مجاہد اہل سنت شیر غیرت مند امام الغیرت خطیب پاکستان وقت نہیں توجہ کرو توجہ کرو زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ادھر دیکھ دوست ہائے ہائے اگر کوئی کھانا جانا کھانا جاتا ہے عیاشیاں جاتا ہے عیاشی کرے لیکن دین کا سہارا لے کر نہ کرے جو کر یورپ والوں سے لینا ہے لے لے جو کچھ کھانا تننا ہے کھا لے لیکن خبردار ہمارے دین کو بدنام کرنے کی نہ سوچنا ہمارے ہمارے جسم کے اندر جب تک کہ خون کا ایک قطرہ ہے اسلام پہ قربان قربان بے شک بے شک بے شک رسالت تحقیق اسلام نہ لڑتے ہیں نہ جگڑتے ہیں نہ لڑتے ہیں نہ جگڑتے ہیں حسین کی طرح دین پر مرنا چاہتے ہیں بے شک حق کہتے ہوئے سچ کہتے ہوئے اگر کسی کو برداشت نہ ہو تو وہ ہم سے یہ توقع نہ کرے کہ میری عدم برداشت کی وجہ سے یہ پیچھے ہٹ جائیں گے تو توجہ نہیں فرمائی یار او خدا کے بندو او خدا کے بندو نقض امن جو نقض امن کا خطرہ ٹالتے ہیں اور اپنی حکومت بچانا چاہتے ہیں وہ دونوں گستاخ اور رسول اللہ کو برابر ترازو میں تولتے ہیں ادھر بھی سزا پھانسی اگر رسول کی گستاخی کرے اور رسول اللہ کے گستاخ کو کوئی غازی قتل کرے ادھر بھی سزا پھانسی تو گستاخ اور رسول جن کی گستاخ اور رسول اللہ جن کی نظروں میں برابر ہو ان سے کبھی رسول اللہ کی عزت کی ناموس کی یا دین اسلام کی کوئی توقع امید مت رکھنا مت رکھنا اور ان کی کسی منافقانہ بات کے جھانسے میں مت آنا بے بے بے شک شک شک نار مفتی احمد صاحب پیرا خواجہ محمد شفی چشتی لجپال چھوٹے حضرت صاحب توجہ میرے دوستوں اب میں وہ سٹا والی گاؤں کے واقعے کی طرف آتا ہوں جو دنیا اسلام کو اتنے بڑے فسادات قتل و غارت میں پھنسانے کا مجھے بہت سبب بنا پتہ نہیں کتنے بے گناہ مارے گئے کتنے املاک تباہ ہوئے اور ہزاروں لوگوں پر پرچے پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے میں اس واقعے کو کھولنا چاہتا ہوں اس کی صرف مختصر کہانی سناتا ہوں چودھری محمد ادری صاحب قوم کیا ہے والد کا کیا نام ہے والد والد محمد علی کہ فالسے کا کھیت ہے اٹا والی گاؤں ہے تین چاقوں کہ ننکانے ضلع چندر کوٹ والی نہر جو ننکانا سے مانا والے روڈ پر آتی ہے اس روڈ سے الٹے ہاتھ نہر کے ساتھ ساتھ جانا ہوتا ہے اٹا والی میں بندہ داخل ہو جاتا ہے اس اٹا والی گاؤں کے چودھری محمد ادریس ولد محمد علی کا فالسے کا کھیت تھا آج سے تقریباً دس سال پہلے آج سے تقریباً دس سال پہلے فالسے کا کھیت تھا اور بیس پچیس تیس تقریباً عورتیں جس طرح چیف صاحب نے لکھا ہے کہ پچیس یا تیس عورتیں پچیس یا تیس عورتیں اور یہ یا کا جو تردد ہے یہ زوف کی دلیل ہوتا ہے اب یہاں پر میں کیا کہوں جو جو آگے جا کر استعمال کی گئی ہے توجہ ذرا تو یہ عورتیں جو ہیں اس اور وہ فالسے کا کھیت تقریباً ڈیڑھ ایکڑ کتنا ہے اور جس جگہ میں ہم بیٹھے ہیں یہ کتنی ہوگی سامنے او توڑ روڈ تک دیکھیں یہ دو ایکڑ یا دو کلے رقبہ ہے ایسے فالسے کا پھل چن رہی تھی دو بیبیاں مسلمان اور یہ آسیہ یہ اکٹھے فالسے چن رہی تھی ایک کھیل کے اندر جو کھیلیں ہوتی ہیں نا لائنیں قطاریں ادھر بھی یعنی بوٹے ہوتے ہیں ادھر بھی بوٹے ہوتے ہیں درمیان میں جو کھیلیں ہوتی ہیں وہ کھیلوں کے اندر وہ چن رہی تھی تو پانی پلانے پر بات ہو گئی اس نے کہا کہ میں پانی لاتی ہوں وہ پانی لائی بچوں اپنے کو پلانے کے لیے اور اس روٹی کا وقت تھا تو اس نے پانی ہماری مسلمان بیبیاں جو دو شہادتی ہیں وہ کنویں ان کو پلانا چاہا ان میں سے ایک کو پلانا چاہا غالباً وہ معافیا بیوی ہے اس کو پلانا چاہا اس نے انکار کیا یہ کہہ کر کہ تیرا مذہب عیسائی ہے ہم تیرے ہاتھ سے اور گوشت قربانی کے گوشت کے متعلق بھی مسئلہ چھڑا خالی پانی کا بات نہیں ہے میں کاغذات رات پڑھتا رہا ہوں تو اب اس پر جھگڑا ہو گیا چیف صاحب کہتے ہیں یہ دو عورتوں کی محض لڑائی تھی اور اس لڑائی کے اندر الفاظ سخت بولے گئے تبادلہ ہوا تو اس وجہ سے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے بات کو سمجھنا تم خود سمجھدار بندے ہو جب پانی پلانے والی پانی پلا رہی ہے اور وہ اسین ہے اور پینے جو آگے لینے والی تھی پانی ہاں جی وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں پیتے تمہارے ہاتھ سے بات کو سمجھنا اور قربانی کے گوشت جو ہے وہ کھانے پر بھی بات بحث چھڑی ہے تو تم سمجھدار ہو یہ ذاتی جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا یہ جھگڑا ہی مذہبی ہوگا جب بات جو جو جھگڑے کا سبب بن رہی ہے وہ محض مذہبی ہے وہ کہہ رہی ہے پانی پیو وہ کہتی ہے میرے مذہب میں نہیں تو آپ مذہبی جھگڑا کیا ہوتا ہے بدھو بیٹھے ہمیں سمجھ نہیں آتی ججوں کے پاس جو کیس لاکھوں کی تعداد میں سالوں سال پڑے ہیں ہمارے پاس آ جائیں اگر گھنٹوں میں نہ طے کر کے فیصلے کر کے ایک طرف مار دیں میری ناک کاٹ دے رہے ہیں یہ نہ سمجھو ادھر دیکھو مسلمانوں یہ ہماری لانت ہم پر پڑی ہوئی ہے یہ مامو کانجن کے ساتھ ایک گاؤں ہے اس گاؤں کے لوگ اپنے امام مسجد کو اپنا راہ پیشوا پیش ہوا اس طرح کا سمجھتے ہیں کہ جو بھی جھگڑا ہوتا ہے امام صاحب کے پاس لے جاتے ہیں نیٹ کھولو اس پر آیا ہوا ہے مامو کانجن کے ساتھ جب وہ فیصلہ کر دیتا ہے تو دونوں فریق راضی ہو جاتے ہیں خدا کے فیصلے پر آئے آج تک اس گاؤں کے اندر قتل نہیں ہوا حکومت جانتی ہے نشہ تو نشا رہا وہاں پر سگریٹ بیچنے کی بھی اجازت نہیں سر ہاں، سر زور مسلیا ہاں، زورا ٹھیکلا ابے ہاں، ٹو تو خواری دی زندگی بسر کرنا جاننا لیکن اپنے دین دے اگے سر جھکانا نہیں جاننا اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ ہمارا کلندر اقبال فرماتا ہے اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم ہر شک تکبیر نعرہ نعرہ رسالت نار اقبال مفتی فضل احمد فضلے مجھے اگلی بات سنو کیونکہ اس جھگڑے کی بنیاد مذہبی مسئلہ تھا مذہبی غیرت تھی تو اگلی نے ہمارے دین اور ہمارے قرآن اور ہمارے رسول کو آگے رکھ لیا توجہ اس نے نبی پاک کو برا بولا نعوذ باللہ سب و ختم کیا قرآن کو کیا وہ الفاظ دیب نہیں دیتے لیکن آگاہ کرنے کے لیے ایک بات اسے سنا دیتا ہوں کہ نعوذ باللہ تمہارا محمد مرتے وقت اس کے کانوں میں اور جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے پر اس طرح کے پتہ نہیں کیا بکواس آتا ہیں قرآن کے بارے میں بھی ہیں اب بات سنیے گا مسلمانوں اور کرو وہ دیسی بیبیاں تھیں دیسی تھیں غیرت آ سکولی ہوتے تو جفا ڈال لیتے اور اچھا چلو ایسے باتیں ہوتے رہتی ہیں انسان کو کھلے دل کا ہونا چاہیے اب بات پڑھی چودھری ادریس مالک فالسا وہ ان کی گھر والی اور ان کا ملازم وہ کسی درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے خبر پہنچی کہ جناب اس طرح آپ کی یہ کھیت چننے والی عورتوں میں جھگڑا ہو گیا ہے وہ بھاگ کر آئے گھر والی بھی ان کے ساتھ آئی پوچھا انہوں نے پوچھا بقول ان کے وہ ابھی زندہ ہیں ادھر آ نہیں سکے میرے گھر میں نہیں آ سکے چودھری محمد ادریس صاحب صاحب فالسا نہیں آ سکے دو بندے نہیں آ سکے متعلقہ رانا مختار احمد صاحب بھی نہیں آ سکے فیصلہ باد حالانکہ میں انہیں نے ان سے کہا تھا کہ آپ تشریف لائیے آپ کو گاڑی لے کر آ جائیں تو ہم آپ کا استقبال کریں گے اور حقیقت جو ہے وہ چلو منظر عام پہ آ جائیں خیر لیکن اتنا ہے کہ ان کی ساری ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے رانا مختار صاحب کی اور نیٹ پہ بھی آ گئی اور دنیا نے سن لی ہے اب بات کو سمجھنا انہوں نے پوچھا کیا جھگڑا ہوا تو وہ دو بیویوں نے کہا کہ اس نے اس طرح کیا ہے اس نے کہا چودھری ادریس صاحب نے یہ میرے سامنے بھی کہا اور کاغذات کے اندر بھی درج ہے کہ یہ تو نے برا کیا ہے اس کا تمہیں پتہ نہیں ہے نتیجہ کیا ہوگا تو اس نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی میں معافی مانگتی ہوں یہ کاغذات کے اندر درج پھر گاؤں میں یہ چودہ چودہ چھ چودہ چھ دو ہزار کتنا نو چودہ چھ دو ہزار نو کا واقعہ چودہ چھ دو ہزار نو کا واقعہ پھر وہ لڑکیاں جس کے پاس پڑھتی تھیں وہ ہیں قاری سالم وہ ادھر تشریف فرما ہے وہ بیٹھے ہیں الٹے آدمی ان کے پاس گئی ان کو ساری صورت حال بتائی بات انہوں نے اس کو پھیلانے کی کوشش نہیں کی کہ کہیں یہ بات بڑھ کر بڑھ کر بہت بڑا فتنہ نہ بن جائے کچھ وقت کے بعد گاؤں میں بات پھیل گئی اور پولیس تک پہنچی انہوں نے پہنچائی چودھری دریف صاحب نے رانا مختار صاحب نے دوسرے حضرات مل کر چلے تھانہ صدر ننکانہ میں یہ بات جا پہنچی سمجھنا تھا اب ایک بات ہے جو کاغذات میں نہیں ملتی لیکن اس کو میں اپنے کانوں سے سن چکا ہوں وہ ہے قاری سالم صاحب کے ساتھ ایک اور قاری صاحب ہیں وٹواں کا چک ہے وٹواں کا چک فروغ وٹواں نہیں وٹواں چک اسی اٹا والی کے آگے تقریباً دو تین کلومیٹر پر ہے چک نمبر چار بھی اس کو کہتے ایسے نا چار سے آگے ہے چار وہ نہیں ہے چار سے آگے تو قاری صاحب کی مسجد میں ہم پہنچے جا کر ان سے ہم نے پوچھا انہوں نے کہا ڈی ایس پی اس وقت ڈی ایس پی کے قانون کے دفتر میں میں نے اس کا اقراری بیان سنا تھا اور کھیت میں بھی جا کر میں نے اس کے اس کو کہا دوسرے دن کہ تم نے یہ کیا کیا ہے تو اس نے اقرار کیا اعتراف کیا اب بات کو سمجھنا یہ بات سیشن تک چلی گئی تھانے سے سیشن کی طرف چلی گئی سیشن سے ہائی کورٹ تک پہنچی اب دوستو دو ہی باتیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر میں جرا کرنا چاہتا ہوں دو ہی باتیں ہو سکتی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو یہ واقعہ سچا ہے یا جھوٹا ہے تیسری کوئی صورت نہیں بن سکتی ایسے ہے لیکن میں بحث دونوں جانبوں سے اور زاویوں سے کرنا چاہتا ہوں یا تو یہ واقعہ سچا ہے یا چیف صاحب نے اس واقعے کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے ہم اس کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہیں اور اگر چیف صاحب کی بات مان لیں کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے تو جو فریضہ پھر چیف صاحب کا بنتا ہے ان کو وہ فریضہ پورا کرنا پڑے گا اور اتنا بڑا عظیم اجتماع لاہور کی سرزمین کا یہ پھر اس فریدے کو پورا کرنے کا مطالبہ کرے گا اس کو میں پہلے ختم کر لیتا ہوں اسی شک اور صورت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ سیم صاحب نے جس طرح کوشش کی ہے اسی طرح مان لیتے ہیں کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے من گڑت ہے تو میرے دوستو ایک بات جو چیف صاحب کے ہم سامنے رکھنا چاہتے ہیں اس پر بھی ذرا غور کرو چیف صاحب کے فیصلے کے اندر صفحہ نمبر صفحہ نمبر توجہ ہے سبحان اللہ حق کی صبح بادل کی شام یہ دوستو سفر نمبر سترہ ہے اور فقرہ نمبر کتنا ہے یار پندرہ کتنا اور یہ جو میں اس وقت تبصرہ کرنا چاہتا ہوں نا یہ پنجاب پوسٹ اخبار ہفت روزہ جو ہے نا اس کے اندر موٹی سرخی کے اندر آ چکا ہے چیف صاحب لکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ممتاز قادری کو کیوں پھانسی دی تھی سنا دوں وہ قصہ چیف صاحب کی قلم سے سناتا ہوں توہین کا ارتقاب انتہائی نازیبا اور غیر اخلاقی عمل ہے اور عدم برداشت کو جنم دیتا ہے لیکن دوسری طرف قابل سزا قرار دینے سے پہلے توہین کے ارتکاب کے متعلق ایک جھوٹے الزام کو بھی پوری طرح سے پرکھا جانا ضروری ہے اگر ہمارا مذہب اسلام مذہب اسلام توہین کے مرتکب شخص کے لیے سخت سزا تجویز کرتا ہے تو اسلام اس شخص کے خلاف بھی اتنا ہی سخت ہے جو جرم کے ارتکاب کے متعلق جھوٹا الزام لگائے لہٰذا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ کسی معصوم شخص کو جھوٹے الزام کی بنا پر تفتیش اور سماج کا سامنا نہ کرنا پڑے بہوالا ملک محمد ممتاز قادری بنام ریاست یعنی کیا مطلب کہ ممتاز قادری صاحب کو پھانسی سنائی سپریم کورٹ نے اس جرم میں جو چیف صاحب لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے سلمان تاثیر جس کو ہم شیطان تاثیر کہتے ہیں اس پر جھوٹا الزام لگایا تھا گستاخی رسالت کا چیف صاحب لکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اس وجہ سے پھانسی کا حکم سنایا ممتاز قادری کو کہ ممتاز قادری نے سلمان تاثیر پر گستاخی کا جھوٹا الزام لگایا تھا یہ چیف صاحب لکھ رہے ہیں تو جب کسی جرم کا کوئی آدمی کسی پر جھوٹا الزام لگائے جو جتنی سزا جرم کی ہوگی جھوٹے الزام لگانے کی سزا بھی اتنا ہی ہوگی لہذا گستاخی رسول کی سزا پھانسی ہے پاکستان میں تو ممتاز قادری نے سلمان تاثیر پر جھوٹا الزام لگایا تو ممتاز قادری وہ اسی سزا کا مستحق بن گیا جو گستاخ کو دینا چاہیے تھی اس وجہ سے اس وجہ سے توجہ بھائی اس وجہ سے چیف صاحب لکھتے ہیں ممتاز قادری کو سپریم نے کس کی سزا سنائی پھانسی کی اگر ہم جھوٹا مان لیتے ہیں کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے پولیس ملی ہوئی تھی جس طرح چیف نے کہا چیف کا صاحب کہہ رہے ہیں پولیس ملی ہوئی تھی ایس پی تک سید محمد امین بخاری ایس پی پورا ایس پی انویسٹیگیشن تمام تھانہ یہ سب ملے ہوئے تھے مدائیوں کا ذاتی جھگڑا تھا اس وجہ سے انہوں نے یہ کہانی بنائی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ چیف صاحب کا موقف ہے ذرا سنیے گا اب میں کہتا ہوں کہوں سناؤں بات پہلے تو میں حلف دیتا ہوں ان بندوں کی طرف سے یہ جو اٹا والی کے آئے ہوئے ہیں میں حلف دیتا ہوں مسلمان ہر جرم کر سکتا ہے لیکن یہ دیسی مسلمان ولایتی کی میں نہیں بات کرتا ولایتی کا کوئی مان نہیں ہوتا دیسیوں کی میں قسم دے سکتا ہوں یہ لوگ ہزار جرم کریں لیکن خدا رسول کو گالیاں نکال کر کسی پر جھوٹا الزام لگانے کے لیے یہ کبھی ایسی جرت نہیں کر سکتے تمہیں پتا ہونا چاہیے جب کوئی خدا رسول کو اپنی طرف سے گالیاں نکال کر کسی پر الزام لگائے گا تو اس الزام جس پر لگا رہا ہے اس کے ساتھ تو جو ہوگا ہوگا یہ پہلے ہی کافر ہو جائے گا پہلے مرتد ہو جائے گا پہلے اسلام سے خارج ہو جائے گا تو یہ کسی مسلمان سے کیسے توقع ہو سکتی ہے کیسے ممکن ہے وہ یہ کام کرے توجہ نہیں کی اگر ذاتی جھگڑا ہو گیا تھا تو کیا یہ لوگ اس کو گولیاں نہیں مار سکتے تھے اس کا پنڈا لوہے کا تھا کیا دنیا میں جھگڑے نہیں ہوتے بات نہیں سمجھے یار کیا جھگڑوں کا انتقام لینے کا یہی طریقہ ہے دنیا میں آج تک کبھی سنا ہے تم نے ایمان سے بتاؤ نشائی صاحب آپ جنگ اخبار کے رپورٹر ہیں آپ کی نظر سے ایسا گزرا اس واقعے کے علاوہ کون مسلمان بولو بولو کون مسلمان ایسا کرتا ہے بولو کوئی مسلمان اپنے ذاتی دشمن سے انتقام اور بدلہ لینے کے لیے یہ جسارت کر سکتا ہے کہ خدا کو گالیاں نکالے رسول کو گالیاں نکالے قرآن کا منکر بن جائے اور منکر بن کر اس پر سونپ دے اس پر الزام لگا کر اس کو اندر کرنے کی کوشش کرے اور یار دس روپے کی ایک گولی چاہیے تھی بس کیا اس گاؤں کے اندر وہ نہیں تھی بتاؤ مسلمانوں یہ لوگ تشریف فرما ہے میری بائیں طرف ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں حلفن بیان لے سکتے ہیں جو چیف صاحب کی باتیں ہیں باتیں اور جرہیں ان پر تو میں جرہ کروں گا لیکن پہلے میں ان سے بیانات لے آپ کو سنا دیتا ہوں کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کیا انہوں نے جھوٹ بولا ہے قاری سالم صاحب سب سے پہلے آپ تشریف لائیں اور اللہ کو حاضر ناظر کر کے یہ بتائیں آپ نے جو کچھ الزام لگایا وہ حقیقت تھا یا من گھڑت کہانی نحمده ونصلي على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برادران اسلام جیسے ہمارے پیر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ سارے اس واقعے کو سامنے رکھا میں اس کے بارے کے اندر یہ آپ کو حلفن یہ بات کہتا ہوں کہ اس واقعہ کے اندر کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں جو ہم میں سے کسی ایک گواہ نے اپنی طرف سے بنائی ہو میں نے اپنی طرف سے بنائی ہو میری طرف سے کوئی اپنی طرف کوئی بات ہو یا ہمارے گواہوں میں سے کسی ایک کی طرف سے بھی کوئی اپنی طرف سے بنا لی گئی ہو میں حلفن یہ کہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں اور یہ واقعہ بالکل سچا واقعہ جس کے گواہ ہمارے جو اس خالسا کے کھیت کے باغ کے مالک ہیں وہ وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے موقع پر ہی اس سے جب پوچھا تو اس نے اقرار کیا کہ میں نے یہ گستاخی والے الفاظ کہے ہیں اس پر چیف صاحب نے کہا کہ اتنے لوگوں کا اس کے اوپر دباؤ تھا اور پریشر تھا جس کی وجہ سے اس نے اقرار کیا وہاں کھیت کے اندر سوائے اس مالک کے اور کوئی لوگ نہیں تھے صرف وہ عورتیں تھیں جو اس کے ساتھ کام کرنے والی اس اکیلی سے پوچھا تو اس نے برملا کہا کہ میں نے یہ باتیں کہی ہیں اور ایسے ہی اور پھر اس کو جب وہاں پنچایت کے اندر پوچھا گیا تو اس وقت بھی اس کو پہلے کہا گیا کہ تیرے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے کوئی سختی نہیں کسی قسم کا تیرے اوپر پریشر نہیں ہے تو خود بتا یہ باتیں تو نے کہی ہیں تو اس نے خود کہا کہ ہاں واقعی میں نے یہ باتیں کہی ہیں تو اسی طرح ہمارے دوسرے جو گواہ ہیں جو عورتیں اس کے ساتھ کام کرنے والی اور پنچایت کے گواہ وہ بھی اسی طرح اسی بات کا حلف دیتے ہیں واقع تن ہی اس نے ہمارے سامنے یہ اقرار کیا پھر جب پولیس کے حوالے کیا تو پولیس کے جو لوگ اس کو گرفتار کرنے والے وہ سب بھی اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اس نے ان کے سامنے بھی اقرار کیا ہے اور اس کے بعد ابھی حضرت صاحب بتا رہے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا جو بٹوا چک کے اندر حافظ محمد یاسین صاحب تھے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا جب ہم اس کو لینے گئے تھے جب دوسرے دن وہ وہاں کام کر رہی تھی اس سے جا کر ہم نے پوچھا کہ یہ نے کیا کام کیا ہے تو اس نے آگے خود اقرار کیا کہ ہاں واقع ہی یہ گستاخی میں نے کی ہے اور یہ الفاظ میں نے کہے ہیں تو اس کے اندر کسی قسم کا کوئی جھوٹ یا اپنی طرف سے کوئی بات نہیں یہ واقعہ واقعہ تن ہی سچا ہے آخر ادھر خموش خوش ہاں یہ بھائی ہم سے آگے کسی نے نہیں بولنا کہ ان کے کسی مرد سے یا اس کے شوہر سے یہ بات اس عدالت کے اندر بھی پوچھی گئی ہمارے وکیل صاحب نے اس سے کے شوہر سے یہ سوال کیا کہ کیا تو اپنی عورت کی طرف سے یہ حلف دیتا ہے کہ تیری عورت نے یہ گستاخی نہیں کی اور یہ بات میں نے رات کاغذات میں پڑھی ہے اس میں لکھا ہوا ہے اس سے پوچھا گیا عاشق مسیح سے عاشق مسیح اس کا نام ہے اس سے پوچھا گیا کہ تم بائبل پر حرف حلف دو گے اس نے کہا نہیں اس نے انکار کر دیا کہ میں بائبل کے اوپر یہ حلف نہیں دیتا یہ تو اسی اور اسی طرح اس کے جو خاندان کے دوسرے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اس بات کے گواہ ہیں اور ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ گستاخی اس نے کی ہے تو انہوں نے کہا کہ اس نے کی ہے اور یہ خود ہی اس کی سزا پائی تو یہ ساری باتیں ان کے کے سامنے ہوئی ہے اب یہ محترم چودھری باقی حضرات سارے تشریف فرما ہیں وہ تائید کر رہے ہیں وہ تائید کر رہے ہیں کہ قاری صاحب نے جو کہا ہم ساتھ ہیں وہ بیٹھے ہوئے پیچھے تائید کر رہے ہیں وہ بول رہے ہیں چلو تم سرفراز بھائی تم کہہ دو کہ ہم سب تائید کرتے ہیں کھڑے ہو جاؤ ہم سب تائید کرتے ہیں السلام علیکم جی, جی۔ ہم سب اس واقعہ کی تعید کرتے ہیں یہ واقعہ سچا ہے ہم یہ کاری مخصوص صاحب کو یہ قاری مخصوص صاحب ہیں یہ دوسری مسجد کے امام ہیں دوستوں بزرگوں جتنی بات ہوئی ہے یہ تمام باتیں صحیح ہیں ہم بھی پنچایت کے ساتھ تھے اور پنچایت میں اس نے اعتراف کیا اور ہم نے سنا یہ بالکل واقعہ جتنا ہوا ہے سارے کے سارا صحیح واقعہ ہے تو جس طرح حضرت صاحب بھی فرما رہے ہیں ہمارے گاؤں میں گئے ہیں تین چکیٹا والی میں گئے ہیں ہم نے تمام بچیوں سے بھی انہوں نے تعید کی ہے ہم سے بھی تعید کی ہے پورے قصبے میں اس نے تعید کی ہے گلیوں میں پھر کے تعید کی ہے کوئی ہمیں من گھڑت نہیں واقعہ بنایا گیا اتنے لوگ تباہ ہو چکے ہیں لیکن چیف صاحب اس واقعے کی تعیس تو بغیر ہی اس نے فیصلہ سنا دیا ہے اللہ کیا لالچ تھا پیسے کا لالچ تھا یا کیا لالچ تھا لیکن مسلمان کی سیٹ پر بیٹھ کے اس نے اپنی غیرت کو جگایا نہیں انہیں مسلمانوں کی غیرت کو جگایا ہے تو ہم اس کے ساتھ بالکل تعید کرتے ہیں جو واقعہ ہوا ہے یہ بالکل صحیح واقعہ مولانا مولانا اس پر میں ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اس پر ذرا غور کیجئے گا اگر ذاتی جھگڑا تھا تو گاؤں کے کتنے لوگ رانا مختار صاحب نے خود بتایا کہ میں مارنے کے پیچھے مارنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا اب بات سمجھنا کہ جب مارنے کے لیے لوگ تلے ہوئے تھے تو ان ذاتی انتقام لینے والے موقع پا کر اس کو مار دیتے پولیس کے سپرد کیوں کیا کیوں کیا بات نہیں سمجھے اب میں بحث کرنا چاہتا ہوں چیف صاحب کے ساتھ انہوں نے کہا اس واقعے کو من گھڑت ثابت کرنے کے لیے جو دلائل انہوں نے پیش کیے ہر دلیل کو ناچیز توڑنا چاہتا ہے بے بے بے شک شک شک حضور پہلی دلیل انہوں نے واقع کو من گھڑت بنانے کی یہ پیش کی کہ جی پچیس تیس عورتیں تھیں لیکن وہ کی اور اس گستاخی کی گواہ صرف دو بنی ہیں باقی نہیں بنی کیوں افسوس ہے افسوس ہے مسلمانوں یار کیا کہیں کیا کہیں کیا کہیں کہیں گستاخ نہ بن جائیں ایمان سے بتاؤ وہ وہاں تک لوگ کھڑے ہیں ایک باغ ہے ڈیڑھ کلے کا باغ ہے اور فالسے کا پودا تقریباً درمیانے انسان کے قد برابر ہوتا ہے ایسے ہے جب اس کے اندر بندہ کھڑا ہو درمیانے قد کا تو باہر سے نظر ہی نہیں آ سکتا کہ اندر کوئی ہے یا نہیں ایسے میں آخر زمانہ پھرتا رہتا ہوں ڈیڑھ کلے میں پھیلی ہوئی عورتیں ان تین کی آپس کی گفتگو کیسے سن سکتی ہیں مجھے بتاؤ تو صحیح بے بے بے شک شک شک اور وہ مسلمان تھی وہ دجال یا جھوٹی کاذب نہیں تھی کہ خود بنا لیتی ان کا شامل نہ ہونا یہ بتا رہا ہے جھوٹے نہیں سچے ہیں بے بے شک شک شک حضور بے شک ادھر دیکھو بھائی ادھر دیکھو نہیں سن سکتے بولو یہ جڑے آؤ بندے کھلوتے نے اینا ایک حصہ ڈیڑھ کلا بنے گا زیادہ زیادہ اور آواز پہنچیے دے دے فاصلے پودے فالسے دے پودے بھی کوئی نہیں آواز کو دبانے کے اسباب نہیں پھیلانے کے اسباب ہیں اوپر فضا اتنے بڑے شامیاں نے اور بولیا بھی میں پورے زور نال مردوں کی آواز نال عورتاں ہولی ہولی بولن تے آپس وچ جھگڑا ہو جاوے تے ڈیڑھ کلے وچ پھیلیاں عورتاں دا مطالبہ کیتا جاوے کہ تساں وچ شامل نہیں ہوئیاں لہذا واقعہ جھوٹا ہے اس کو کیا کہیں تے وکیل بیٹھے ہوں تو میں جرا کروں آدھے نے وکیل بڑی جرا کرتے ہیں وہ جاؤ پر ہزور جوڑے پاک کا سدکا سڈے نال بھی جرا کن کرنی ہوں اگے چل ہلے آگے چلو بھائیو چیف صاحب نے کہا دلیل دیتے ہوئے کہ واقعہ جھوٹا اس لیے ہے کہ اکٹھ ہوا عوام کا تو کسی نے کہا رزاق کا گھر تھا کسی نے کہا رانا مختار کا گھر تھا میں وہاں پر جا کر یہ ساری تحقیق کر کے تو میں نے محفوظ کیا ان سب دوستوں کو بلایا میں نے اس گھر کو دیکھا یہ رانا مختار اور عبد الرزاق ایسے یہ آپس میں کیا لگتے ہیں یہ دونوں بھائی ہیں دونوں کے گھر مشترکہ تھے حویلی ایک تھی حویلی ایک تھی کمرے الگ الگ تھے رانے مختار کے کمرے میں بیٹھ کر چاند یہ اپنا کاری سالم صاحب وہ جی- جس کاری جن کا انہوں نے نام لیا کیا کاری صاحب تھے وہ غلام یاسین صاحب اور اور جناب جی ہے جی جن میں یہ بابا توفیل صاحب نمبردار بھی شامل ہیں یہ بھی وہاں پر تھے انہوں نے کہا کہ اس کو بلایا اس کمرے کے اندر تو بندے تھے اندر کمرے کے پندرہ یا بیس دس پندرہ دس سال پرانا واقعہ ہے میرے بھائی آگے سہن ہے وہ پچاس ساٹھ ادھر تھے باہر گلی جیسے جیسے ہنگامی مسئلہ ہے اتنا بڑا مسئلہ تھا جیسے جیسے پتا چلتا گیا لوگ جمع ہوتے گئے ایسے ہے بابا جی جب لوگ جمع ہوتے گئے باہر رش لگ گیا اب کسی نے رش کو دیکھا جو باہر والا تھا اس نے کہا ہزار دو ہزار بندہ ہے جس نے سہن والا دیکھا اس نے کہا پچاس آدمی ہیں جس نے وہ کمرے والے بندے دیکھے اس نے کہا پندرہ دس پندرہ بندے تھے وہ ان میں سے کس کو جھوٹا شک بولتے نہیں یار اب بتاؤ کس کو جھوٹا کہیں بھائی اگر ایک آدمی کہے رزاق کا گھر تھا تو سہن کو دیکھ کر بات وہی ہے کمرہ اس کا نہیں تھا سہن تو اس کا تھا اور اگر ایک آدمی کہے رانا مختار کا گھر تھا وہ بھی صحیح کہہ رہا ہے ایمان سے بتاؤ اس سے شہادت کے جھوٹے ہونے کا کیا مسئلہ ہے بھائی شہادت کو جھوٹا کیسے ثابت کر سکتے ہیں اس سے وہ بولتے نہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ انتقام لینا چاہتے تو اس سے ذاتی کسی جھگڑے کا پہلے جھگڑا بھی نہیں ہوا کبھی اگر ذاتی انتقام لینا چاہتے تھے تو جو اس کا مکان خرید کر وہ گاؤں سے چلے گئے ہیں انہوں نے مکان خرید کر لیا کیوں جانے دیا اگلے تو جتیاں نہیں پان دیں پیسے نہیں سن دینے سنگ چھتر مار کے کٹ دینا سی پچھو قبضہ کر لینا سی سچی دسو والی گاؤں والے بابا جی یہ مول لیا گیا ہے یا قبضہ ہوا لیا گیا اٹھ کھڑو وہ بابا صاحب نمبردار گاؤں کے نمبردار ہیں بابا توفیل صاحب ان کے بیٹے ہیں محمد افضل صاحب بابا جی مول لیا ہے یہ ذرا اس میں بولے نا لیا جی اچھا ایک کس نے لیا ہے بول محمد محمد حنیف نے والد محمد لطیف نے وہ گھر مل لیا ہے کبھی دشمنیوں والے مول لیتے ہیں بولو تو صحیح ہے سمجھ نہیں آئی بات کی بیٹھ جائیں بابا جی بیٹھ جائیں لیجیے اگلی بات سنیے چیف صاحب کی دلیلیں توڑتا چلو جی ان کا دعوی سراسر باطل کرنے کے لیے دلیل کو توڑنا ضروری ہے اگلی بات انہوں نے کہی کہ اقرار جو اس نے کیا ہے وہ دباؤ میں آ کر کیا ہے قاری صاحب بھی حقیقت بیان کر رہے تھے دباؤ میں آ کر ڈر کے مارے اس نے اقرار کیا حالانکہ جب پنچایت میں کمرے کے اندر اس نے اقرار کیا تو دس بارہ آدمی تھے ایسے اور انہوں نے پوری اس کو تسلی دی کہ تجھے کچھ نہیں کہا جائے تو بالکل کھلے دل سے بے ڈر ہو کر بے خوف ہو کر کہ جو حقیقت ہے اس نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر بات نہیں سمجھا لیکن اس کے ساتھ بہت اچھے بہت اچھے ہمارے چودھری غلام مرتضی بھٹا صاحب گجرا شاہ مقیم شاہ صاحب کے مدرسے کے متولی وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہزاروں کے سامنے ڈکیٹی ہوتی ہے تو پولیس دو گواہ کیوں رکھتی ہے باقی کیوں نہیں رکھتی کیا بات کر دیے نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق کمال جملہ ایمان سے بتاؤ پھر تو ہر واقعہ جھوٹا ہونا چاہیے کیوں جس واقعے کے اندر لوگ زیادہ ہوں گواہ دو رکھے جائیں کمال کی بات ہے یار اور صحیح بات پسند آئی ہے یا نہیں آئی مان سے بتاؤ توجہ دوستوں ایک عجیب بات سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں سیشن جج اس وقت نظیر اقبال صاحب تھے جو اس وقت پتوں کی میں سیشن جج کے عہدے پر تعینات ہیں میاں ذوالفقار اس واقعے اس مقدمے کے سیشن میں گاؤں والے دوستوں مسلمانوں کی طرف سے وکیل ہوئے میری ان سے بات ہوئی اعتراف اور اقرار کے مطابق انہوں نے کہا یار کیا یہ جو خود رانا یہ نذیر اقبال صاحب جو جج تھے جب انہوں نے فیصلہ سنایا تو فیصلے سے پہلے انہوں نے سب کو نکال دیا اور کہا بیٹا بتاؤ تم نے کیا کیا ہے اس نے کہا صحیح بات یہ ہے کہ میں نے کیا ہے معافی مانگتی ہوں میں نے کہا میاں ذوالفقار سے کہ یار یہ بات ریکارڈ پر نہیں ہے اس نے کہا یہ ریکارڈ پر کیسے آتی اتنا بات ہے کہ ہمارے سامنے جس وقت فیصلہ سنانے کے بعد شور پڑ گیا اور میڈیا ادھر سے آنا شروع ہو گیا اور لوگ کوئی اس کو بے گناہ کہنے والے آ گئے تو اس وقت نذیر اقبال صاحب سیشن جج نے یہ کہا کہ یار کوئی موومنٹ کرو مومنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے اچھا حال چل کوئی ہلچل کرو کوئی ہلچل کرو کوئی بات کرو اس نے تو میرے سامنے اقرار کیا ہے یہ کیسے کہہ رہے ہیں نظیر اقبال جج صاحب سیشن کوٹ پتوں کی میں وہ بیٹھے ہیں ان سے تصدیق کی جا سکتی ہے توجہ ہے اگلی بات کہ یہ سب کچھ دباؤ میں ہوا ہے کیا کس میں ہوا ہے دباؤ میں ہوا ہے پولیس ملی ہوئی تھی سب مل گیا سیشن بھی مل گیا ہائی کورٹ تک سارے گاؤں والے سے مل گئے گاؤں والوں سے مل گئے کیونکہ ہائی کورٹ نے بھی پھانسی کا آرڈر کیا تھا سیشن نے بھی کیا تو پولیس بھی مل گئی سیشن بھی مل گئی ہائی کورٹ بھی مل گئی اور اگر کہا جائے کہ کاغذ پولیس بناتی ہے اوپر ان کی تباہ ہوتی ہے لہذا پولیس شامل ہے تو میرے دوستو بات کو سمجھنا وہ میں بات جو کرنا چاہتا تھا پیچھے اب اس کو کرتا ہوں وہ کیا کہ اگر مان لیا جائے یہ کہانی من گھڑت ہے تو پتا ہے پھر چیف صاحب کا کیا فرض بنتا ہے اللہ اب چیف صاحب کا یہ فرض بنتا ہے ممتاز قادری کے متعلق جس طرح فیصلہ سنایا کہ اس نے جھوٹا الزام لگایا پھر ان کا فرض بنتا ہے حضرت کا کہ جتنے حضرات اس میں شریک ہوئے تھانے سمیت تھانے سمیت پورا تھانہ ایس ایچ او سمیت ایس پی انویسٹیگیشن محمد امین بخاری سمیت سیشن سمیت ہائی کورٹ سمیت یہ پھر جھوٹا الزام ہے گستاخی کا تو سزا ان کی پھر بنے گی پھانسی لہذا لہذا اپنے ہائی کورٹ تک کے تمام عملے کے لیے چیف صاحب پھانسی کا آڈر دیں اگر ممتاز قادری پھانسی کا حقدار بنتا ہے تمہارا سیشن اور پولیس اور ہائی کورٹ کو نہیں تک تکبیر ناراض دیا شیر اسلام للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب چشتی صاحب چشتی صاحب کیا تاج نے دیکھا ہے کیا تخت نے جانا ہے ہم خاک نشینوں کی ٹھکر میں زمانہ ہے نارا رشد شریف رکھو سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ او پولیس والے تم رسول اللہ کو گالیاں دینے پر بھی بک جاتے ہو پولیس والے کیا تم خدا رسول کو پیسے کے لالچ میں گالیاں بھی دے دیتے ہو چیف صاحب کہتے ہیں پولیس والے بکے ہوئے تھے یہ سب من گھڑت کہانی ہے سپریم صاحب سپریم صاحب بتائیں یہ پولیس والے بکے ہوئے ہیں کیا ہیں بکھے ہوئے ہیں بک کر کام کیا پہلے نمبر پر تو پولیس والے اپنا بندوبست کر لیں جی پولیس والے چیف صاحب نے آپ کے نام کے پیچھے ایک عجیب دھبا لگا دیا کہ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ گستاخی رسول بھی کر لیتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے بہت اچھے چوری غلام مرتضی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ پولیس والے ممتاز قادری کو جب پھانسی لگا رہے تھے تو پھر ادھر مل گئے تھے پھر پھر پھر ادھر ادھر مل مل گیا گیا تو تو مطلب گل پکی ہو گئی ہوں پولیس والے کا کی کریے اتو چیف صاحب نے کہہ نہیں مانتے تو تھی جانے اسی تو بن گئے گستاخ تو عدالت ہونی ہے اگر نہیں مانتے ہوں کی کریے سیشن صاحب کو پھانسی لگائی جائے ہائی کارڈ کو پھانسی لگائی جائے ممتاز قادری صاحب کے لیے جھوٹے الزام میں وہی سزا مقرر ہوئی جو جرم کی تھی یہاں پر بھی جو جرم کی سزا ہے وہی مقرر ہوگی حکومت کا اٹارنی جنرل وہ میں نے خود پڑھا ہے توجہ ہے بھائیو عجیب بات ہے عجیب بات ہے یہ کیسا عجیب قانون ہے عوام کے لیے ہے اور حکمرانوں کے لیے نہیں ہے ممتاز قادری پر عوام کے لیے بھی کیا کہیں وہ بھی حکومت کا بندہ تھا لیکن صرف اس کا مطلب یہ نکلا کہ انگریزوں اور یہود نصارہ کو خوش اور راضی کرنا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ نہ تو ادھر حکومت کا کوئی بندہ دیکھا جاتا ہے اور نہ کوئی عوام کا ایسے ہوگا ایمان جو سامنے آتا ہے اڑا دو تم نے بزرگوں کے خلاف کیوں بات کی کیوں چلے ان کے خلاف سمجھے نہیں یار اتنا بڑا اجتماع آج پھر پرچہ کٹواتے ہیں جی۔ اگر ممتاز قادری صاحب کے لیے سپریم نے فیصلہ کیا تو انہی کے قانون کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بھی پرچہ کٹواتے ہیں سب کو پکڑ کر پھانسی دیں ٹھیک ہے میرے بھائی توجہ ہے ہو ہو عجیب باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں توجہ ہے میرے دوستو اب جو باتیں چیف صاحب کی رہ گئی ہیں دلیلیں میں پوری کر کے اجازت چاہتا ہوں یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں اب نئے چیف جو بننے والے ہیں وہ کھوسا صاحب ہیں اب یہ اطلاع آ چکی ہے پہلے منظر عام پہ چیف صاحب چیف صاحب ریٹائر ہونے والے ہیں اور ان کی جگہ جو آ رہے ہیں وہ آصف سعید کھوسا صاحب ہیں وہ آ رہے ہیں یہاں پر غور کیجئے گا کہ میں نے اس حصے کے اندر ان پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی ان کے بیان پر ممتاز قادری کو پھانسی کا آرڈر بھی انہوں نے دیا تھا تو وہ حضرت اب آ رہے ہیں میں نے ان کے بیان پر تبصرہ کیا ہے انہوں نے چیف کے دعوے کے ساتھ اتفاق رکھا لیکن دلیل کے اندر اختلاف شروع کر دیا اور کہا کہ وہ بی بی توجہ پہلے تو اتفاق رکھا لیکن پھر آگے جب اپنی دلیل پیش کرنا شروع کی اور اپنی بحث شروع کی تو اس میں کہا کھوسا صاحب نے کہ یہ واقعہ ہوا ہے یہ واقعہ ہوا ہے لیکن بی بی مجرم نہیں بنتی کھوسا صاحب کیونکہ تین ججوں کا بینچ تھا تو کھوسا صاحب کی تقریر وہ بھی اس کے آخر کے اندر اتفاقی رائے کے نام سے عنوان سے اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی واقعہ ہوا ہے اس کو میں نے وہاں پر اٹھایا تھا کہ واقعہ ہوا ہے لیکن بات یہ ہے وہ لڑکی مذہبی جھگڑے میں جذبات میں آ گئی اور جذبات میں اس نے گالیاں نکالی تو مجرم نہیں بنتا جذبات میں جو کچھ کہے وہ مجرم نہیں بنتا جی جی جی نشائی صاحب اگر آپ اس بچے کو قتل کر دیں جذبات میں آ کر تو آپ مجرم نہیں ہیں یہ سپریم کا فیصلہ ہے اچھا ایمان سے بتانا جو قتل ہوتے ہیں وہ جذبات کے بغیر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جتنے قتل ہو چکے ہیں اور کیس مقدمات پڑے ہیں یا فیصل ہو چکے ہیں وہ سب کے سب عجیب لطیفے کی بات سناؤں میں بھی کبھی دہشت گردی کوٹ کے اندر ملزم بن کر پیش ہوا تھا تو مجھے کہا گیا کہ جو جو میرا تھا نا تفتیشی تفتیشی اس نے کہا میری طرف سے آپ اس ضمنی کے اندر ایک لفظ ملا لیں کہ میں خطاب کرتے ہوئے کبھی جذبات میں بھی آ جاتا ہوں اب مجھے اس مکاری کا پتا نہیں تھا میں سادہ سا بندہ تھا میں نے جناب لکھ دیا اب جب جج صاحب کے سامنے پیش ہوا دھرم پورے تو جج صاحب پڑھتے پڑھتے اس جذبات کے لفظ پر آئے تو انہوں نے سر اٹھایا اس کا مطلب ہے مولوی صاحب جذبات میں بھی آ جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کچھ انہوں نے کیا ہے اور کچھ پولیس والوں نے ملایا ہے یہ میں اپنا واقعہ سنا رہا ہوں انہوں نے مجھے سزا کر دیا ایک سال سزا سنا دی کیمپ جیل میں رہا اب بات کو سمجھنا کیسی عجیب بات ہے کہ اگر یہ چشتی جذبات میں آ کر وہ بھی اپنے دین کے متعلق غیرت کرتے ہوئے یہ جذبات میں آ کر اگر کوئی لفظ نکالے تو اس کے جذبات تو اس کو مجرم بنا دیں کھوسا صاحب میں پوچھتا ہوں اور رسول اللہ کی گستاخی خدا کو گالیاں قرآن کی بے عزتی اور توہین اگر کوئی جذبات میں آ کر کرے تو وہ مجرم نہیں بنتا کیا مذہبی جذبات یہ جرم ہے دوسرے جذبات جرم نہیں کیا مذہبی جذبات جرم نہیں دوسرے جرم ہیں تو اس کا مطلب ہے جناب کی نظر میں سب سے ذلیل چیز مذہب ہے اور واقع ایسا ہی ہوگا بات نہیں سمجھے تو بولو کیا کیا دوسرے اگر کسی کی کسی کے گدھا کو کوئی پکڑ کر لے جائے یا گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر دے وہ جذبات میں آ کر بندہ اڑا دے یہ مجرم نہیں بنتا یہ مجرم بنتا ہے اور خدا رسول کو گالیاں دے تو مجرم نہیں بنتا کیونکہ جذبات ہیں یہ کیا ہوا بتاؤ مسلمانوں یہ ظلم ہے یا انصاف بولو بولو بولو بدترین ظلم ہے یا نہیں اور عجیب بات یہ ہے سنیے اللہ اکبر و کبیرہ عجیب بات یہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ غوث عالم تحفظ نموس رسالت زندہ آباد دیکھو میرے دوستو سنیے گا ایک اور بات پر جرا کر رہا ہوں کروں اللہ اکبر قبیر چیف صاحب نے کہا دباؤ میں جو اقرار ہوتا ہے یہ ضعیف سی شہادت اور گواہی شمار ہوتی ہے دباؤ میں جو اقرار ہوتا ہے وہ قانونی لحاظ سے ایک ضعیف اور کمزور سی گواہی کے درجے میں آتا ہے میں پوچھتا ہوں کہ اس کو ضعیف رکھ کر یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ وہ باطل ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہیں ضعیف کمزور درجے کی گواہی ہوتی ہے تو ان کی گواہی ملا کر یہ بھی ضعیف اور کمزور درجے کی وہ بھی کمزور درجے کی تو تعدد ترک سے تو حدیث قوی ہو جاتی ہے یہ بات ضعیف پھر کیوں بلکہ جھوٹی کیوں بن گئی اس ضعیف شہادت کو ساتھ رکھو اور ان کی ضعیف سی گواہیوں کو ساتھ رکھو ان حضرات کے قرآن اور حلف نامے دیکھو تو کیا گواہی مضبوط نہیں بنتی مضبوط بننے کی بجائے الٹا جھوٹا اور من گھڑت کیس بن گیا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کیسا عجیب انصاف ہے کیا اہل یورپ ایسے ہی کرتے کرتے تو یقیناً ایسا ہے یہ کیا سینا دوری ہے کہ ایک ضعیف دوسری ضعیف ہے ہم پڑھتے ہیں حدیث کی سند ایک ضعیف ہو دوسری ضعیف ہو تیسری ضعیف ہو تو یہ تمام ضعیف سندیں مل کر وہ ایک مضبوط سند بن جاتی ہے اور سے فق محدثین فرماتے ہیں حدیث مضبوط ہو جاتی ہے ادھر بات رسول اللہ کی مضبوط ہو جاتی ہے ادھر ایک ضعیف دوسری ضعیف مان لیں تو الٹا من گڑت ہو گئی بولو تو صحیح ہے سبحان اللہ یہ بھی گل ٹھیک ہے یہ بھی گل ٹھیک کیا بات ہے بھائی دباؤ جو آ گیا سی کہ میں کدو کیتا ہے میرے پیو دی توبہ میں کدی نہیں کیتا یہ کام نار تقبیر نار چیف صاحب کی اب رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کی ایک بات سناؤ بولتے نہیں یار چیف صاحب نے ایک عجیب سی بات کی ہے انہوں نے کہا انہوں نے کہا جب توجہ جب ہائی کورٹ کے ججوں کا فیصلہ ادھر کی جرا پھر ہم مسلمانوں کی طرف سے جو وکیل مقرر تھا سپریم کورٹ میں چودھری غلام مستفا انہوں نے کہا جی بات یہ ہے بات سمجھ چیف صاحب نے بڑا ہی عجیب نقطہ نکالا انہوں نے کہا جی بات یہ ہے یہ واقعہ من گڑت ہے اس پہ اس کے جھوٹے ہونے پر ایک دلیل یہ ہے کہ یہ ایف آئی آر پانچ دن بعد درج کروائی گئی ہے چودہ کا واقعہ ہے انیس کو درج ہوئی پانچ دن کی تاخیر اور دیر بتا رہی ہے کہ یہ سوچتے رہے کیا کریں آخر جھوٹ بنا کر پیش کر دیا اگلوں نے کہا اگلوں نے یعنی ہمارے وکیلوں نے کہا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے تاخیر میں ایک معقول عذر اور وجہ ہے وہ یہ کہ واقعہ نازک تھا مسئلہ بہت خطرناک تھا آخر رسول اللہ کی عزت کا مسئلہ ہے ادھر ایک جان ہے تو ایسے نہ اڑ جائے تو تحقیق تفتیش کرتے ہوئے آپس میں مشورے کرتے اس کو بلاتے اس کو بلاتے اس کو بلاتے ہاں جی تو تاخیر اور دیر اس وجہ سے ہوئی پانچ دن کی دیر اس وجہ سے ہوگی لیکن حضرت نے کہا یہ کوئی جواز نہیں یہ بلا جواز ہے کوئی عذر نہیں تھا بغیر عذر کے پانچ دن لگا دیے تو کہانی کے جھوٹے ہونے کی دلیل بن گئی بات سمجھنا یہ جو اپیل دائر کی گئی ہے اس آسیا کی وجہ سے جب یہ جیل میں بیٹھی تھی اور سزا بھگت رہی تھی حوالات میں بیٹھی تھی یعنی جیل میں حوالاتی طور پر بیٹھی تھی تو ہائی کورٹ کے فیصلہ سنانے کے بعد گیارہ دن گیارہ دن کا درمیان میں وقفہ ہے تاخیر ہے پھر جا کر اس کی اپیل دائر کی گئی کس میں سپریم میں تو انہوں نے کہا ہمارے وکیلوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے ادھر گیارہ دن تاخیر ادھر گیارہ دن دیر ہو گئی تو یہ یہ اپیل کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتی تو پانچ دن والا جو ہے وقفہ اس نے ساری کہانی ہی من گڑت بنا دی ہے یہ کیا مسئلہ ہے اب چیف صاحب نے اس کا جواب دیا وہ سناتا ہوں ہائے ہائے ہائے انہوں نے کہا یہ تمہاری قانونی موش گافیاں ہیں یعنی قانونی تحت باریکیاں ہیں اور ادھر ایک عورت کا مسئلہ ہے جان کا مسئلہ ہے تو تمہارے قانونی باریکیوں کی وجہ سے اس کو پھانسی لگا دے تو نہ چیز نے ارد کیا کر دوں سبحان اللہ کہ ایک طرف عورت کی جان کا مسئلہ ہے دوسری طرف دنیا اسلام کے ایمان کا مسئلہ ہے بلکہ آنکھوں امن امان کا مسئلہ ہے ایمان کا بھی مسئلہ ہے امن امان کا مسئلہ ہے ادھر قانونی منہ شگافیاں قانونی باریکیاں ادھر قانونی باریکیاں عورت کو عورت کو پھانسی لگانے میں مؤثر نہیں ہو سکتی اچھا، چھوڑا ان کو ایسی باریک باتیں بات نہیں کرتے اور رسول اللہ کی عزت کا مسئلہ آیا تو ایک عیسین سے رسول کی عزت کم ہے مسلمانوں کی جان کم ہے یہ کروڑوں مسلمان ان کے دل پر جو صدمے گزرے ہیں اور جو ذلت ان کو دیکھنا پڑی اور ہزاروں قتل ہو گئے اور آگے پتہ نہیں کیا کیا فتنے ہوں گے ایمان سے بتاؤ ہمیں بھی اتنا دیر کھپنا پڑا اور میں پوچھتا ہوں عورت کی عزت زیادہ عورت کی جان زیادہ محبوب ہے یا محمد الرسول اللہ اور مسلمانوں کی عزت اور ایمان زیادہ سچ نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ عزت و نامو سے مصطفیٰ زندہ باد سنو مسلمانوں اب رسول اللہ کے ساتھ وفاداری دیکھ لی اور عجیب بات یہ ہے کہ چیف صاحب نے اپنے فیصلے کو شروع اقبال کے شیر سے کیا ہے کون سا شیر کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں محمد پاک کے ساتھ وفا کی نظیر حضرت نے پیش کر دی ایک طرف عیسائی عورت کی جان توجہ ادھر تاخیر کی بات کی جائے تو یہ قانونی باریکیاں ہیں چھوڑو ادھر گیارہ دن تاخیر کی بات کی جائے توجہ ہاں اللہ ادھر اگر پانچ دن کی تاخیر کی بات کی جائے تو کہتے ہیں حضرت اپنی طرف سے اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ تاخیر تو بتا رہی ہے من گھڑت کہانی ہے لیکن ادھر گیارہ دن کی تاخیر ہے اگر کہیں وہ عورت اندر تھی تو میں کہتا ہوں ذرا یہ بھی تو سوچیے اس کے وہ اندر تھی نا باہر جتنے حضرات اس کے حمایتی ہیں وہ تو یورپ سے لے کر یہاں تک ہیں ایمان سے بتاؤ اس کے حمایتی کون ہیں ان سے پوچھو یہ گاؤں والے بیٹھے ہیں ایمان سے بتانا آپ کے گاؤں میں گورے آتے تھے آتے تھے تو گورے آ گئے آ گئے وزیر اعظم کو آ گئے وہ تو خیر میں پھر اگے مزید کھولنا لیکن ایمان سے بتاؤ پوری دنیا جس کی حمایتی ہو حکومتیں جس کے ساتھ ہوں تو ادھر گیارہ دن دیر ہو وہ کوئی اثر نہیں رکھتی اور جن غریبوں کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے میں وقت بہت کم ہے اگر میں فقہ اٹھاؤں اور تقاضوں میں تقاضوں میں مرافع اور مرور زبان ہماری فقہ کی زبان کے اندر جو چلتا ہے وہ مچھلا ہوں ایمان سے کہتا ہوں عجیب بیان ہوگا لیکن میں کیا وقت تھوڑا وہ دوستو یہ ساری کہانی تقادم کی تاخیر تاخیر اور دیر کی جو بات ہو رہی ہے یہ پوری بدائے سنا ہماری فتح انفی کی مایا ناز دنیا کی مشہور کتاب ہے اس کی اس جلد کے اندر یہ تقادم پر ساری باس ہے موسوا فکیہ کے اندر ہے دو امام ہیں اماموں کے دو مذہب بن گئے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ کوئی حد مقرر نہیں وقت مقرر نہیں ہے امام محمد فرماتے ہیں نہیں مقرر ہے مہینہ لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ عذر اگر ہو اگر اگر عذر ہو عذر عذر ہو ہو جس کو چیف صاحب نے معقول عذر کہا ہے تو پھر دیر بھی ہو جائے تو ایف آئی آر کو جھوٹا نہیں کہا جائے گا مسلمانوں تمہیں پتہ ہے تھانے میں پہلے تو ڈر کے مارے کو جاتا نہیں اٹھ دن پرچا نہیں ہوتا وہ عجیب گل ہے ہوں ایمان دسو تے او دیسی بندے بچارے کیویں بج کے جانے یہ کی کرنے اگوں کہڑے حضرت عمر بیٹھے نے جنہ ہو کے جاوے اور افسوس ہے کہ چیف صاحب نے یہ بھی حوالہ دیتا ہے کہ ایک گھنٹے کی دیر ایف آئی آر میں ہوئی تو فلاں جج نے جھوٹا ثابت کر دیا کیس ایک گھنٹہ ایف آئی آر دیر سے درج ہوئی وہ ایک گھنٹہ دیر یہ بھی ایف آئی آر کو جھوٹا بنا دیتی ہے یہ کیا ہوا بھائی اس کا مطلب ہے جہاں پر جرم ہو تھانہ جیب میں ہو بہت اچھے محلہ عبد الحکیم صاحب نے خوب لکما دیا وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے تھانہ ساتھ رکھنا چاہیے ہر بندے کو تھانہ ساتھ رکھنا چاہیے تاکہ گھنٹہ دیر نہ ہو انہوں ہونا ترج کرنے ہیں کہ تھی دعا منگو خدا پاک سانو کسی بنے کر لو تھی تو ساڈے لینا تھی دعا کرو آ سانو رب تگروں لا لو یہ ٹھیک نہیں ہوئی جی؟ اللہ اکبر وہ اور توجہ ہے وہ سمجھو اور جہاں تک اللہ اکبر و کبیرا افسوس ہے شہادت مشکوک ہو گئی پولیس کے بکاؤ ہونے کے احتمال کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی پولیس بکی ہوئی ہو ایمان سے بتاؤ اگر یہی بات ہے تو یہ گمان تو ساری پولیس کے متعلق ہوگا جب ساری پولیس کے متعلق ہوگا تو اس کا مطلب ہے کسی بھی مقدمے میں کوئی یقین نہیں جب شک کی بنا پر یہ جھوٹا ہو گیا کہ پولیس مل گئی ہے تو میں ذرا آگے بھی جرت کر لوں میں یہ ثابت کر دوں بیانات سے کہ جج بھی جج بھی بکے ہوتے ہیں ذرا یہ با پشتامیاں دے بارے بھی یاد کرنے لو میرے سونے گل ہوئے گھر کی تو آ کپتان صاحب آ کپتان صاحب کا بیان سناتا ہوں ججوں کے متعلق کپتان صاحب تمہاری عظمت کو سلام کمال کر دیا ہائے ہائے تو بولتے نہیں سبحان اللہ کتاب کا نام ہے پاکستان آئین اور ادلیا عارف میاں کی لکھی ہوئی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ بارہ قانون دانوں کے بارہ قانون دانوں کے ججوں کے ججوں کے ججوں کے وکیلوں کے بیرسٹروں کے بیانات اور انٹرویو اس کے اندر موجود ہیں تو ایک interview retire chief justice Sindh high court ان کا ہے جن کا نام وجیح الدین ہے توجہ ذرا توجہ ذرا سفا نمبر چالیس سے پیش کرتا ہوں P T I chairman Imran Khan نے غالباً جنرل پرویز مشرف کے زوال کے دنوں میں یہ کہا یہ ججز مشرف کے پاکٹ ججز ہیں یہ ججز مشرف کے پاکٹ ججز ہیں یہ مشرف کے قریبی ساتھی ہیں اگر مشرف اپنے آپ کو کنگ ڈکلیئر کر دے یہ ججز اس کی تاکہ تائید کریں گے ایک اور موقع پر کہا پاکستان میں عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا کپتان کہتے ہیں توجہ ہے سونے یہ پاکستان کی تاریخ ہے جج کپتان صاحب کہتے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ ہے ججوں سے انصاف نہیں ملتا بلکہ یہ نہیں پاکستان کی عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا کپتان صاحب کہہ رہے ہیں اور جب کپتان صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان کی عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا تو اٹا والی والے کیسے جرت کرتے میرے خیال میں یہ پانچ دن سوچتے ہی رہے ہوں گے کی کریے کدھر جائیے اگوں تو لبھی شاید بھائی نہیں نہیں وہ بھی ہے لیکن توجہ میں اس حوالے سے پھر پھر یہ جنرل مشرف صاحب کا بیان سناؤں ان پر جب غداری کا مقدمہ ہوا ہے جی غداری کا مقدمہ ہوا ہے جانے کے بعد یعنی ریٹائر ہونے کے بعد تو ان کو سزا کے لیے ان کو سزا کے لیے کسی جیل میں رکھنے کی بجائے گھر پر نظر بند کر دیا گیا اور میاں نواز گنجے کی پتہ نہیں کیا شامت ہے وہ دونوں کو پتہ نہیں کہاں رکھا ہوا ہے اور کس حال میں رکھا ہوا ہے لیکن جرنل صاحب کیونکہ جرنل تھے اور جرنل جو ہوتا ہے اور یہ جو اندیکھی قوت ہے ان کے احکام ہی علیحدہ ہیں یہ قوم میں شمار نہیں ہوتے یہ پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں تو ان بزرگوں کے لیے جنرل صاحب غدار ملک کے غدار غداری کا جس پر کیس ہے وہ گھر راول پنڈی کے بہت بڑے گھر کوٹھی اور بنگلے کے اندر نظر بند کر دیے گئے بڑی سزا ہے اور پھر انہوں نے بیان دیا جب یہاں سے نکل کر باہر چلے گئے پہلے ان کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا ای سی ایل ایک قانون ہے ہاں جی جس کا مطلب یہ ہے کہ ملزم جس پر الزام ہو وہ باہر نہیں جا سکتا جی ای سی ایل میں ان کا نام ڈال دیا گیا اور پھر ای سی ایل بھی جاتا رہا اور جنرل صاحب باہر تشریف لے گئے وہاں پر جا کر انہوں نے بیان دیا جب اگر گوروں نے پوچھا تم کیسے نکل آئے بھائی انہوں نے کہا ہمیں سپریم کورٹ نے نکالا ہے ہمیں سپریم کورٹ نے نکالا ہے اور راہیل شریف جرنل کے دباؤ سے نکالا ہے رائل شریف کون تھے اور پھر اگلی بات سنو جنرل صاحب کی جنرل صاحب نے کہا پاکستانی عدالتیں پردے کے پیچھے فیصلے کرتی ہیں کس کے پیچھے کرتی ہیں پردے کے پیچھے ہے معاف کرنا پولیس وقت سی دو دا وقت کافی گزر گیا پنج ہونے والے نے نماز اثر بھی ادا کرنی ہاں وہ بھی کرتا ہوں بس ختم کرنے والا ہوں جنرل صاحب نے یہ پیا اب ایمان سے بتاؤ دوستو کہ جب اتنی بڑی طاقتیں جو خود حاکم ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے انصاف نہیں ملتا وہ بکتے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں اور وہ جو یہ بیان دینے والا ہے اس کو جیل کی کوٹنی میں رکھنے کی بجائے وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے وہ یار یہ کوٹوں کی توہین نہیں ہے یہ عدالت کی توہین نہیں ہے اس کو بٹھا دیا کرسی پر اور پھر کسی اور پر تو عدالت کیوں لگے بھائی خیر ادھر دیکھو ادھر دیکھو تو یہ فیصلہ اگر پولیس ملی ہوئی تھی تو ہم یہ کہنے میں بھی حق بجانب ہیں کہ سپریم صاحب آپ بھی ملے ہوئے تھے آپ انگریزوں سے ملے ہوئے تھے یہ فیصلہ اس لیے دیا ہے تم نے پولیس ادھر پولیس پر اگر الزام آتا ہے تو ججوں کے لیے یہ بیانات خود حکومت کے ہیں اور پھر سنو حقیقت کی کہانی سنا کر چھوڑتا ہوں یہ اخبار ہے بانوے نیوز بانوے نیوز اخبار پیر اٹھائیس سفر چودہ سو چالیس پانچ نومبر دو ہزار اٹھارہ دو عورتوں کی لڑائی کے عنوان سے یہ اور مقبول جان خان جو سابقہ ڈی سی او رہا یہ اس کا بیان ہے اس نے بحوالہ بات کی ہے کہ جنوری کے اندر جنوری کے اندر ایک سال پہلے جنوری کے اندر جان فجل نام کا انگریز آیا یورپ یورپ یورپ کی طرف سے اٹھتیس ملکوں کی طرف سے اس نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تجارتی تعلقات تمہارے ساتھ قائم رکھیں تو اس کو باہر نکالنا ہے اب بتائیے گا حضرت یہ تو بیان بتا رہا ہے یہ سارا کچھ ادھر سے ہوا ہے ہم نہیں کہہ رہے وہ کہہ رہے ہیں ہم صرف سنا رہے ہیں معلوم ہوا مسلمانوں علم کے میدان میں ہم نے ثابت کر دیا وہ واقعی گستاخ ہیں اور گستاخوں کی حمایت کرنے والے یہ لوگ ہیں ہمارا اسلام اور ہمارے پاک محمد کی عزت الحمد اور ہمارے یہ اٹا والی گاؤں والے یہ لوگ یہ سب سب سب سب سچے ہیں سچے ہیں سچے اس کا وقت نہیں ہے بس دوستانے گرامی تشریف رکھو ادرویشن ایک چیز بخانی ہے دعا فرماؤ شاہ صاحب رکھو دعا فرمائیں گے ادرویشن تشریف رکھو استاد صاحب کی ایک چیز بخان لگے نے مہربانی سارے ویکھنی ہے تھلے بیٹھو یار تھلے بیٹھو پچھلے نو ویکھن دیو مقدس ہو رہا کے تھلے بیٹھو دوستانے گرامی تھلے بیٹھو درویشو بیٹھو یار تھلے بہ جاؤ مہربانی تھلے بہ جاؤ سارے ویکیا جی یار یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بسترا ہے اس پر قرآن پاک لکھا ہوا یہ دوستو یہ دیکھو ہے قرآن پاک نہر میں پھینکتے ہو گندی نہر ہے اس میں پھینکتے ہو ہم اٹھاتے ہیں یار خدا کا خوف کرو یار اور یہ کتنے ظالم لوگ ہیں جو ان لوگوں کو روکتے ہیں جو قرآن کی عزت کرتے ہیں یہ دیکھو قرآن کا حشر کیا ہوا ہے یہ دیکھو ہوئے یہ دیکھو میرے سے میں دیکھ رہا ہوں یہ بسترا ہے اس پر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ دل المتقین یؤمنون و ویقیمون یہ سارا قرآن بستروں پر لکھا ہوا ہے لیکن سن لو میں پہلے بتا چکا ہوں یہ سارا کام یہود و نصارا اور ان کے ایجنٹوں کا ہے اور وہ یہاں پر اپنی حکومت مدت سے قائم کر چکے ہیں اور چل رہی ہے یہی کام ہوگا دوسری توقع ہم نہیں اور ہم مطالبہ بھی نہیں کرتے کسی قسم کا ہم صرف لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے تھے جو حقیقت ہے بس آخر و دابانہ الحمد رب العالمین